اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين گزشتہ رکو کے اندر بنی اسرائیل کو مختصر الفاظ میں دعوت دی گئی اور مختصر طور پر ذرا سے ان کی جھلک اور ان کا تعارف بھی کرایا گیا یہاں سے بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ شروع ہوتا ہے اور بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل کے واقعات میں سے کوئی اکتالیس واقعات سنائے جائیں گے جن کو سنا سنا کر کے بنی اسرائیل کو دعوت دی جائے گی لیکن جب ان آیات کو آپ پڑھیں تو آپ کے سامنے چند باتیں رہنی چاہیے ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کی کمزوریوں کو بیان کیا گیا ان کی تاریخ میں سے ان واقعات کو اٹھایا گیا جو ان کی تاریخ میں ان کے لیے بدنما دار ان کے لیے تھپا تھے اور وہ واقعات بھی جن میں پرور نے ان پر انعام کیا اس کے سنانے کا کیا مقصد پہلا مقصد بنی اسرائیل کو یہ واقعات یاد دلا کر دعوت دی گئی کہ اتنے انعامات تمہارے اوپر ہوئے اور کوئی مانے یا نہ مانے تمہیں تو اللہ کا دین ماننا چاہیے اور یہ وہی پیمبر ہیں جن کا صدیوں سے تم انتظار کر رہے تھے اب جب آئے تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے نمبر دو ان واقعات کے ذمن میں ایمان والوں کو بتایا گیا کہ ان ان راہوں سے انسان گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ ہوتے آئے ہیں تم ان واقعات کو سامنے رکھو کہیں ان راستوں پر نہ چل پڑو اور تم بھی یہودیوں کی اس طرح گمراہ نہ ہو جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقت طبی علم صن تم ضرور ان لوگوں کے راستوں پر چل پڑو گے جو تم سے پہلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا تم ان کے نشان قدم پر اتنا چلو گے یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ مطالعہ کیا تو تمہارے اندر بھی ایسے بدبخت ضرور پیدا ہوئے ہوشیار آدمی کو دوسروں کو دیکھ کر کے نصیحت ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے واقعات سنائے گئے ایمان والوں کو خوشحال کیا گیا کہ کہیں تم ان رات پر نہ چل دو باتیں ایک اور بات یاد رکھیں واقعات کو پڑھتے ہوئے چونکہ جس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا بلکہ آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی اور ان میں بھی خاص طور سے یہودیوں کی پوری دنیا کے اندر ان کی دینداری کی ایک دھوم مچی ہوئی تھی بہت دیندار لوگ ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑے خدا یاد لوگ ہیں جی چلتے پھرتے جنتی چلتے پھرتے ولی ہیں اس کی وجہ سے انسانوں کو ایک زبردست دھوکہ لگ رہا تھا کہ جب یہ لوگ اس دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں اس نبی کو نہیں مان رہے ہیں جبکہ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کا مطلب اس دین میں کوئی کمزوری ہے اس دین میں کوئی خرابی ہے تبھی تو ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا ان واقعات کے ذمن میں ان کی دینداری سے پردہ ہٹایا جائے گا کہ یہ ہیں دیندار نبیوں کو قتل کرنے والے اللہ کے احکام کو توڑنے والے اور دین کو دھوکہ دے دے کر کے اور فراڈ اور مکاری کے ساتھ روندنے والے ان کو تم ولی سمجھے ہوئے ہو یہ بات قرآن کے میں یہی نہیں کئی جگہ آگے آئے گی بلکہ ایک اور سوال کا بھی جواب آئے گا اسی دن میں کیا آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ پیمبر آخر زماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے اور ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ان کو امیوں میں کیوں بھیجا گیا پڑھے لکھوں میں کیوں نہیں بھیجا گیا پڑھے لکھوں میں آتے تو ان کو سمجھایا جاتا ہو جلدی بات سمجھتے اور پھر وہ بات دنیا میں پھیلا دیتے بہت جلدی جواب دیا گیا جن کو تم پڑھا لکھا سمجھتے ہو حقیقت میں وہی بدترین جہالت میں مبتلا ہے الذین ان لوگوں کی مثال ہم التورات جن پر تورات لادی گئی تھی جو پہلے دن سے ہی تورات کو ماننا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان پر لادی گئی تھی ان کی مثال تو گدھے کی مثال ہے ان پر کتابیں نہیں یہ اسی طرح جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یہ اس کے لائق اب نہیں رہے تھے کہ پروردگار کے پیمبر بن سکیں اور اس کے پیغام کو لے کر کے دنیا میں جا سکیں بل بلکہ اس کے لائق یہی امی ہیں کہ بے شک وہ کچھ برائیوں میں مبتلا ہیں مگر ان کے دل کی تختی صاف ہے اور وہ اخلاقی برائیوں میں اور کمینے پن میں مبتلا نہیں ہے یہ تین موٹی باتیں اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی جس کے لیے ان واقعات کو بیان کیا جائے گا میرا مقصد ہے پڑھنے والا جب یہودیوں کی خرابیاں بیان کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ صرف ان کی خرابیوں پر کہتا لگاتا جائے کیسے بیوقوف لوگ تھے کیسے فراڈی اور مکار قسم کے لوگ تھے نہیں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں تو ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہو گیا ہوں یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اذکرو نعمتی یاد کرو میری نعمت کو اللہ کی علیکم جو نعمت میں نے تم پر کی ہے میں نے کیا کیا نعمتیں تم پر کی انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی وہ انی فبل الْعَالَمِينَ العالمین اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی عالمین کا لفظ الحمد رب العالمین میں بھی آیا تھا لیکن وہاں سارے عالم مراد تھے یا انسانی طبقات مراد ہیں کہ انسانوں میں میں نے تم کو سب پر فضیلت عطا فرمائی اس پر سوال پیدا ہوگا کہ سب سے زیادہ فضیلت والی امت تو یہ امت ہے بنی اسرائیل کو کیسے سب سے زیادہ فضیلت دی گئی بعض حضرات نے جواب دیا کہ اس زمانے میں فضیلت دی گئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے ایک خاص پہلو سے ان کو فضیلت دی گئی اس امت کو ہماگیر فضیلت ہے اور ان کو ایک خاص کام میں ایک خاص چیز میں وہ کیا ان کے درمیان اتنے انبیاء آئے کہ اتنے کسی قوم میں نہیں آئے اور وہ یقینی طور پر نہیں آئے آج تک کسی قوم میں اتنے نبی آئے ہوں اور اتنی کتابیں آئی ہوں ایسا نہیں ہوا فضلتکم علی العالمین وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ہر انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے گرد کچھ خیالی دیواریں کھڑی کر لیتا ہے مجھ سے کوئی پوچھے گا کیوں گناہ کرتا ہے میں کہوں گا میں اس لیے کرتا ہوں میں شراب پیتا ہوں لوگوں کا لہو تو نہیں پیتا ہوں مجھ سے کوئی کہے گا کہ تو سنتیں چھوڑتا ہے میں کہوں گا نہیں میں نیکی کے کچھ کام بھی کرتا ہوں یہ شیطان اس کو سجھاتا رہتا ہے ان اولیائهم شیطان اپنے دوستوں کو وہی کرتا رہتا ہے آپ میں سے اور ہم میں سے جو بھی کوئی اپنے دور جہالت کو دیکھے گا تو وہ واقعی کہے گا یار بالکل ایسے ہی تھا جب دور جہالت میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو اپنے ذہن میں پلان بناتا رہتا تھا مجھے پوچھیں گے نماز نہیں پڑھتا میں کہوں گا ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا ہوں مگر میں خیرات کرتا ہوں تو وہ نہیں کرتا ہے خیرات اپنی جگہ ہے نماز اپنی جگہ ہے یہ سب شیطان دماغ میں بناتا رہتا ہے ہر انسان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ قیامت کے دن میں یوں چھوٹ جاؤں گا یہودیوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں تھیں کوئی بات نہیں ہے قیامت کے دن اگر پکڑے بھی گئے نا تو اتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہیں وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری اولاد ہے ہم خود نمٹ لیں گے ہمیں بھیج دیں ان کے بدلے میں جہنم میں ان کو چھوڑ دے ہمیں وہ چھڑا لیں گے اگر ایسا نہیں ہوگا سفارش کر کے چھڑا لیں گے ایسا نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ لے دے ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارے مل کر کے چڑھائی کر دیں گے جہنم پر اور بھاگ جائیں گے نکل کر کے یہ بالکل جس طرح دنیا میں انسان تصور کرتا ہے کہ اگر پھنس گیا تو سب سے پہلے تو اپنے بدلے میں کسی اور کو بھیج دوں گا انسانی تاریخ میں ایسا بارہا ہوتا ہے آپ نے شاید نہ دیکھا ہو جرم کوئی کرتا ہے پھنس گیا تو فوراً اس کی جگہ دوسرے کو کھڑا کر دیا پیسے ویسے دیے ہاں جی میرے بدلے میں اس کو لے جاؤ اور اس کا یہی نام ہے یہ چیز جی۔ ایسا نہیں ہوا تو سفارش سے کام چلا لیا سفارش سے نہیں چلا تو پیسے دے کر رشوت سے کام چلایا اور چوتھے نمبر پر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائے حکومت کے تنگ آئے ان کا دفاع ہو یا اگر ایک بندے کو پھانسی چڑھائیں گے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا رہنے دو کوئی ضرورت نہیں سزا دینے کی اللہ کے ہاں ان چار کاموں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے وہ ڈرو اور یہ صرف بنی اسرائیل تھی تو ہم سب کو ڈرنا ہے یو من ایسے دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیا جس دن کوئی جان کسی جان بدل نہیں بن سکے گی کچھ بھی بدلا نہیں دے گی کسی کی طرف سے کچھ بھی ایک کہے کہ میں تیری طرف سے جہنم میں چلا جاؤں میں تیرے گناہوں کی سزا بھگت لوں ایسا نہیں ہوگا ولا يقبل منها منہ شفا اور اس دن نہیں قبول کی جائے گی کسی جان سے سفارش کو سفارش قبول نہیں کی جائے گی شفاعت جو انبیاء کرام فرمائیں گے نیک لوگ فرمائیں گے بالکل برحق ہے لیکن وہ ایک دوسرا تصور ہے اور جو لوگوں کے ذہن میں شفاعت کا تصور ہے وہ دوسرا ہے انبیاء کرام کی شفاعت کا کیا تصور ہے اللہ نے وہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن سے رب راضی ہوگا اللہ جن سے راضی ہوگا ان کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ اجازت دے گا ان کی سفارش کریں گے اور اللہ انہیں سے راضی ہوگا جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا ہوگا اور لوگوں کے ذہن میں شفاف کا کیا چیزہ ہے کہ ہم کچھ بھی ہیں بدکار ہیں سیاکار ہیں گناہ گار ہیں لیکن فلاں فلاں ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے وہ تو زبردستی میں چھڑا لیں گے ہمیں ایسا کوئی اللہ کی عدالت میں اس طرح نہیں ہوگا اگر اس طرح ہو جائے تو دنیا کی عدالت اور اللہ کی عدالت کا فرق کیا رہے گا ولا یو منہا عدل اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا کسی جان کی طرف سے عدل کوئی بدل یعنی رشوت رشوت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور چوتھا ولا سرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور کچھ ان کے لیے مددگار آ جائیں اور وہ مل کر کے ہنگامہ کریں اس طرح نہیں چھوٹیں گے او بنی اسرائیل یاد کرو میں نے کیسے کیسے انعام تمہارے اوپر کیے یاد کرو نجنا کم جب ہم نے تم کو نجات دی من عالی فرعون فرعون کی آل سے فرعون کی آل کون سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آل کہتے ہیں صرف اولاد کو غلط سمجھے اولاد کو بھی کہتے ہیں ماننے والوں کو کہتے ہیں جو فرعون کو مانتے تھے آسان ترجمہ فرعونیوں سے فرعون سے بھی اور اس کی حکومت سے بھی ہم نے تم کو نجات دی یسو منہ وہ تم کو تکلیف دیتے تھے سو العذاب بدترین عذاب کی کیا تکلیف دیتے تھے تشریف یوزب نب نا کم زوا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وہ تحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو بعض حضرات نے اس کا ترجمہ عورتوں کی بے ستری کرتے تھے بھی کیا ہے لیکن وہ مناسب نہیں یہی زیادہ مناسب ہے تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے وہ فیضاری کم بلا ربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بلا عظیم زبردست امتحان تھا یہ کب ہوا مصر کا بادشاہ فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل اصل میں تو قنعان میں تھے شام میں تھے وہاں سے منتقل ہو کر کے مصر چلے گئے حضرت موسا علیہ السلام کا زمانہ آیا فرعون نے وہاں کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے جو اس دور کا بادشاہ تھا اس کا عربی تاریخوں میں نام اور لکھا گیا ہے انگریزی تاریخوں رام سی ثانی ہمارے یہاں ریان ابن ولید یا اور کچھ نام لکھے گئے واللہ عالم اس دور کا جو فرعون تھا اس نے یہ حکم دیا یہ حکم کیوں دیا تھا دو روایتیں ایک روایت یہ کہ کچھ کاہنوں نے اور کچھ نجومیوں نے اس کو کہا تھا سیولد مولود فی بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے گرنے کا ذریعہ بنے گا اس نے کہا بچوں کو زندہ ہی مت رہنے دو اور بعد نے یہ کہا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس نے نجومیوں سے اپنے کاہنوں سے اس دور کے لوگوں سے پوچھی تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے جانے کا سبب بنے گا اس پر ایک اشکال ہوگا کہ نجومیوں کو کیسے اندازہ ہوا پروردگار جو کچھ اس دنیا میں رونما کرتا ہے اس سے پہلے کچھ اس کی پرچھائیاں پڑتی ہیں بارش آتی ہے اس سے پہلے بادل نمودار ہوتے ہیں بادل کو دیکھ کر ایک آدمی اندازہ لگاتا ہے بارش ہونے والی ہے مگر یہ یقینی اور قطعی بات نہیں ہے اور اسلام اس جھنجٹ میں انسانوں کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا اس لیے وہ سرے سے انکار کرتا ہے کہ کوئی ستاروں کی گنتیاں کرے اور ستاروں کی گردشوں کو دیکھے اور اس کو حساب لگائے بالکل نہیں جو اس طرح کے اندازے لگاتا ہے آپ نے فرمایا عطا اور فقط کفر بما جاء ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کی ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے اور ستاروں کو دیکھنے والے کے پاس آیا اس نے اس دین کا انکار کر دیا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے فراؤن نے حکم دیا کہ لڑکوں کو قتل کر دو لڑکیوں کو زندہ رہنے دو مگر قرآن نے لڑکیوں کو عورتیں کہا کیا مقصد بچیوں کو زندہ رہنے دو تاکہ یہ بڑی ہو کر عورتیں بنیں اور ہمارے گھر کی نوکرانی بنیں اور ہمارے برتن صاف کیا کریں اور اس سے ذلت اور رسوائی کا سامان ہو اور فیض علی تم بلا عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا یہ بلا کا لفظ بھی سمجھ لیجئے اس کے متضاد دو معنی ہیں ایک معنی زبردست انعام اور ایک معنی زبردست امتحان اگر یہاں پر اس کی نسبت کریں فرعون کی طرف اس کا قتل کیا جانا مار دھاڑ کرنا تو بنی اسرائیل کے لیے زبردست امتحان تھا کہ ایمان بچا پاتے ہیں کہ نہیں اور اگر اس کی نسبت کریں نجینا کم ہم نے تم کو اس زبردست پریشانی سے عذاب سے نجات دی تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا اس یہ انعام تمہارے باپ دادا پر ہوا لیکن ان پر ہوا گویا تم پر ہوا اس طرح ہم نہیں کہتے کہ بدر کے میدان میں ہم نے ایسا کیا بہت کے میدان میں ہم نے ایسا کیا ہم نے کیا مسجد کے لوٹے پھوڑ ملنا ہم نے کیا کیا ہم کہیں گے ہمارے بڑوں نے کیا گویا ہم نے کیا تمہارے بڑوں کے ساتھ یہ انعام کیا گویا تمہارے اوپر ہوا اس پروردگار جس نے یہ انعام کیا اس کا شکر بجا لاؤ اور اس کے نبی پر ایمان لاؤ اور ایک بات سنو تَنْظُرُونَ ایک زمانہ تک دعوت دے تیرے مخالف نہ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے شام چلے جائیے گا جا رہے تھے راستے میں بحر کو پڑتا پڑھتا تھا بہت بڑا دریا ہے اور سمندر پڑتا تھا ایک آگ نائے تنگ جو سمندر میں سے چلی گئی ہے گویا سمندر ہی ہے اچانک رات کے وقت میں اس کے سامنے پہنچے راستہ بھٹک کر کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی موجیں قوم گھبرا گئی اے علیہ السلام اب کیا کریں حضرت علیہ السلام نے جلال موسمی کے ساتھ فرمایا کل چپ ان ربی میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اللہ نے حکم دیا متا علیہ السلام سمندر پر لاٹھی مارو لاٹھی ماری فن پھلا کا سمندر پھٹا کل پھر دن کا عظیم ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر رہ گیا اور ایسا لگتا تھا ایک پہاڑ ادھر ہے ایک پہاڑ ادھر ہے اور بیچ میں خشک راستہ اس میں سے بنی اسرائیل پار ہوئے موسا علیہ السلام لاٹھی کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ جڑ جائے اور فرعون ادھر نہ آ سکے اللہ نے فرمایا وقت راہ وا رہنے دے بھی سمندر کو اسی طرح ان جن مغر ان سب کو غرق کرنا ہے چنانچہ اسی طرح راستہ رہنے دیا گیا فرعون نے دیکھا اس کے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے سمندر میرے ڈر کی وجہ سے پھٹ گیا ہے اچھا یہ اپنی قوم کو لے کر کے سمندر میں گھسا جب ساری قوم بیچ میں اتر گئی تو حکم ہوا کہ دوبارہ لاٹھی ماری دوبارہ لاٹھی ماری سمندر آپس میں مل گیا سب کی سب قوم غرق ہو گئی فرعون بھی غرق ہو گیا کیونکہ یہ صورت مدنی ہے اور یہ باتیں مکی صورتوں میں گزر چکی ہیں سورہ آراف میں گزر چکی سور قصص میں گزر چکی اور بہت ساری صورتوں میں سورہ دخان میں گزر چکی اس لیے یہاں صرف اشارہ اور یاد کرو جب پھاڑا ہم نے بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو فان جینا کم تو ہم نے تم کو نجات دی وہ اب رکھنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعون کی آل کو یعنی فرعونیوں کو وان تم تندر اور تم اس مندر کو خود دیکھ رہے تھے کیا عجیب منظر تھا کہ تم پار ہو اور سمندر اور سمندر میں فرعون کا بیڑا غرق ہو گیا چھوٹا کام تھا اور ایک انعام یاد کرو سمندر پار ہوئے ساری قوم نے کہا علیہ السلام جب تک کوئی نظام زندگی نہ ہو ہمارے سامنے کوئی دستور عمل نہ ہو زندگی گزارنے کا کوئی لائحہ یا عمل نہ ہو کیسے زندگی گزارے کوئی قانون ہونا چاہیے علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تیس دن روزہ رکھو اور پھر دور پر آ جاؤ ہم سے ہم تمہیں ایک زندگی گزارنے کا قانون دیتے ہیں تیس دن روزہ رکھے اور اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا قرآن میں موجود نہیں ہے بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے مسواک کی پروردگار نے فرمایا کہ تمہارے منہ کی بھوکا رہنے کی وجہ سے جو بو تھی وہ خوشبو سے زیادہ پسند تھی تم نے مسواک کر لی لہذا دس دن اور روزے رکھو لیکن بعض حضرات نے کہا کہ یہ روایت کمزور ہے واللہ اللہ عالم پہلے تیس دن کا حکم ہوا اور پھر اس کو دس کا اور حکم ہوا چالیس مکمل رات کو عبادت دن میں روزے اس کے بعد علیہ السلام طور پر گئے اللہ نے عطا فرما دی لیکن جب علیہ السلام طور پر گئے تھوڑا سا یہ عرصہ گزرا چالیس راتوں کا چالیس دنوں کا پیچھے زبردست عذاب میں مبتلا ہو گئی قوم وہ کیا کہ قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی یہ اتنا بڑا جرم تھا اس پر زمین پھٹ جاتی ساری قوم ختم ہو جاتی لیکن ہم نے انعام کیا بڑے بڑے مجرموں کو سزا دی باقی سب کو معاف کر دیا یہ اتنا بڑا ہم نے احسان کیا اس احسان کو بجا لاؤ ایمان قبول کرو یاد کرو جب ہم نے پھاڑا بکم تمہاری وجہ سے البحرت سمندر کو اور تم کو نجات دی اور غرق کیا فرعون کی آگ کو اس حال میں دیکھ رہے تھے وہ ادوا آجنا موسا اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ دیا موسا علیہ السلام سے عربہ آئین چالیس راتوں کا تم اجلا پھر بنایا تم نے بچڑے کو کیا بنایا چھپا ہوا ہے معبود بنا لیا من بعد ہی اس کے بعد وان تم ظالمون حالانکہ تم ظالم تھے انہوں نے بچڑے کو کس طرح خدا بنایا تھا اور کس چیز کا بچڑا بنایا تھا اس کی تفصیل چونکہ خود قرآن پاک میں آگے آ رہی ہے جہاں آئے گی وہاں عرض کریں گے پھر اس کے بعد بھی ہم نے معاف کر دیا تم کو سما سما کے مانا پھر دو مانا کے لیے آتا ہے ایک ترتیب کے لیے آپ کہیں گے راشد آیا پھر ماجد آیا پھر ساجد آیا دوسرا یہ ہے کہ اس کے باوجود اتنا بڑا مسئلہ آیا اتنا بڑا گناہ کیا آفا ہم نے معاف کر دیا تم کو بعد ذالک اس کے بعد لال تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو لال کے کبھی مانا ہوتے ہیں تا کے اور کبھی مانا ہوتے ہیں شاید کے بنیادی معنی شاید ہی کے ہیں لیکن جب اللہ کی نسبت ہو تو مانا کرتے ہیں تاکہ لال تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور انعام سنو وہ عز موسل کتاب یاد کرو جب ہم نے علیہ السلام کو کتاب دی تھی ون اور اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز دی تھی لا الم تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کتاب ملی تو اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ملی وہ کیا چیز تھی بعض نے کہا کہ واؤ آج سے تفصیلی ہے اس کے معنی اور نہیں بلکہ اس کے معنی یعنی اور ایسا پرانے پاک میں ہوتا ہے کہ واہ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی اور نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی ہوتا ہے یعنی اللہ تل کا یا کو کتاب قرآن مبین یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں اب جو قرآن مبین ہے وہی کتاب ہے جو کتاب ہے وہی قرآن مبین ہے تو مطلب یہ کتاب کی آیتیں ہیں یعنی قرآن مبین کی آیتیں ہیں تو یہاں بھی یہی مانا کہ کتاب عطا کی یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی اور دوسرے معنی کہ نہیں کتاب الگ ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا کہ لاٹھی کو زمین پر رکھیں اور وہ التہا بن جائے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے او میری قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل بچڑے کو بنانے کی وجہ سے کیا بنانے کی وجہ سے بچڑے کو بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے فتوبو الى باریکم تو توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے فقتلوا انفسکم تو قتل کرو اپنے آپ کو ایسے توبہ نہیں قبول ہوگی جیسے ہم آج توبہ کرتے نا تو غلط توبہ توبہ جنوں توبہ توبہ یہ توبہ ہو رہی ہے ایسی توبہ ہوتی ہے توبہ کس کو کہتے ہیں انسان کے گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر زبردست ندامت بہت شرمندگی بہت غلطی ہوگی اے مالک معاف فرما ان کی توبہ کرنے کا طریقہ فرمایا اپنے آپ کو قتل کرو اپنے آپ کو مارو نہیں تین طبقے تھے ایک طبقہ ان کو اس عمل سے منع کر رہا تھا ایک طبقہ اس برے کام میں مبتلا ہو گیا بچڑے کی پوجا کرنے میں اور ایک طبقہ کنارے پر بیٹھا تھا منع کر رہا تھا وہ بھی لیکن جب لوگ نہیں مانا تھا کرو جب نہیں مانتے ہیں مگر ان کا یہ کہنا بھی کافی نہیں تھا یہ بھی گنا تھا کہ گنا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھو اور آپ کہو کہ نہیں دفاع کرو بہت سمجھایا مانتے نہیں رہنے دو ان کو یہ سزا ملی کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو اور جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کیا گیا سب فلوان یہ اپنے بھائیوں کو کوئی باپ کو کوئی بیٹے کو مارے کسی کو کہا اپنے آپ کو مارو ذالکم خیر اللہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے عند رباریکم تمہارے رب کے نزدیک تمہارے پالنے والے کے نزدیک پیدا کرنے والے کے نزدیک فتاب علیکم تو اس نے تم پر توجہ فرمائی یعنی تمہاری توبہ قبول کی ان نہ تواب و بے شک وہ وہی تو التواب بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے میں نے اوپر کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کر کے ان کو دعوت دی جا رہی ہے ان کی غلطیوں کو بیان کر کے ان کو دعوت دی جا رہی ہے دیکھیے آیت میں یہ بات بھی ہے بنی اسرائیل کے رازوں سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے اپنے آپ کو مواحد آزم کہتے تھے گویا قرآن پاک نے کھو بچڑے کے پجاری ہو تم اس کے لائق ہو کہ آخری پیمبر تمہارے بیچ میں آئے اور تیسری بات ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم اس راستے پر نہیں چل پڑنا لیکن فرمایا تھا کہ تم ضرور چلو گے گویا اس امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو گا اور بچڑوں اور درختوں اور پتھروں اور پہاڑوں کی پوجا کریں گے اور اسی راستے پر چل پڑیں گے جس راستے پر بنی اسرائیل چلے تھے تَنظُرُونَ حضرت موسا علیہ السلام ایک مرتبہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے ایک مرتبہ پھر گئے یہ دوسری مرتبہ کیوں گئے اس کے لیے دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے تورات پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ خدا ہی کا کلام ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو بیچ میں ہو سکتا ہے آپ انہیں بنا کر لے آئے ہو اس پر موسا علیہ السلام نے ستر لوگوں کو چنا اور کہا کہ چلو رب کا کلام سنو پروردگار خود فرما رہا ہے جب یہ ستر لوگ گئے تو انہوں نے وہاں جا کر گستاخی کی کہ آواز تو آ رہی ہے مگر دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا ہے کیسے مان جائیں اس پر پرور دگار کی طرف سے ایک بجلی گری جس سے یہ ستر کے ستر بھر گئے ایسی گستاخی کیسے دیکھیں گے اور پھر مانیں گے دوسری روایت نہیں یہ ستر لوگ اس لیے نہیں گئے تھے بلکہ یہ ستر لوگ معذرت پیش کرنے گئے تھے جب دیکھا کہ اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے تو سارے لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں دور پہاڑ پر جو ہم سب کی طرف سے جا کر کے معذرت پیش کریں یہ معذرت پیش کرنے گئے پروردگار کا کلام سنا مگر کلام سن رہے تھے دیکھ نہیں رہے تھے کہنے لگے کیسے مان لیں نظر تو کچھ آ نہیں رہا ہے وہی کل دنیا موتا اور یاد کرو جب تم نے کہا اے مدعا علیہ السلام لن مینا لگا ہر گز ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب آمنا کے بعد بی آئے تو کسی پر ایمان لانا اور آمنا کے بعد لام آئے تو اس کے معنی کسی کی وجہ سے لانا آپ کی بات کی وجہ سے ہم ایمان لے آئے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ جہرا یہاں تک کہ ہم اللہ کو کلم کھلا دیکھ لیں تو اصل کو عائف تو پکڑا تم کو اصلہ بجلی کی کڑک لے وہ بجلی جو زمین پر گرتی ہے جس کو میں نے کہا ہم چڑھ کہتے ہیں وان تم ضرور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے بجلی گری اور سب کو ختم کر گئی سب کے سب مر گئے ایک عرصے تک مرے رہے سورہ آرات میں آ جائے گا وہ سارے اسلام نے دعا کی اے میرے مالک اب واپس کیا کیسے جاؤں گا واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے کہاں مروا کے آ گیا ستر لوگوں کا پہلے بگڑی ہوئی قوم اے پروردگار ان کو زندہ کر دے کچھ جاہلوں نے ایسی حرکت کی ان نادانوں کی وجہ سے ان کو یہ فوری سزا نہ دے پروردگار نے ان کو پھر زندہ کر دیا تم با تمہ کم پھر ہم نے تم کو زندہ کیا من بعد بہت تمہارے مرنے کے بعد لال تشکرون تم تاکہ تم شکر کرو یہاں ایک علمی نقطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا پروردگار مجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور انہوں نے بھی کہا کہ دیکھ کر ایمان لائیں گے موسا علیہ السلام نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں پروردگار نے فرمایا وہ پہاڑ کو دیکھ یعنی تقرر مکانہ ہو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہا فتو فترانی تو تو مجھے دیکھ پائے گا لیکن جب اس پر تجلی فرمائی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو خر خرا مسافہ علیہ اسلام بے ہوش ہو کر کے گرے فلما افاقا جب ٹھیک ہوئے دوبارہ ہوش میں آئے دکھ پھلے کا عرض کیا تیری طرف متوجہ ہوتا بے شک تجھے نہیں دنیا میں دیکھا جا سکتا مسا علیہ السلام نے بھی یہ درخواست کی مگر ان کو تو سزا نہیں تھی کہ ان کے سامنے یہ تجلی نمودار ہوئی جنہوں نے بھی سوال کیا بالکل وہی جواب ہے کہ ابو طالب طالبات کے ساتھ رہے مگر طلب نہیں تھی حضرت عمر قتل کرنے چلے مگر طلب تھی حضرت علیہ السلام شوق میں دیکھنا چاہتے تھے اور یہ صرف اس لیے کہ ذرا دیکھیں آواز تو آ رہی ہے نظر کچھ آنے رہا ایسے کیسے مان رہے اس میں گستاخی کا پہلو تھا وہ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ علی عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى بنی اسرائیل پار ہوئے دریا اور کوہ سینا کے دامن میں پہنچے جو ان کے پاس خیمے سے پھٹ گئے جو ضرورت کے مطابق کھانا تھا ختم ہو گیا جو پانی تھا ختم ہو گیا پروردگار نے غیب سے انتظام فرمایا کیا انتظام ہوا بادل آیا جو ان کے اوپر اوپر چلتا تھا روایتوں میں ہے یہاں تک کہ کوئی اکیلا بنی اسرائیل کہیں جاتا تھا کسی کام کے لیے سایہ اس کے اوپر بھی چلتا تھا اللہ اکبر کتنا بڑا انعام کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا پروردگار نے دو چیزیں عطا فرمائی منا اور تھلوا پینے کے لیے کچھ نہیں تھا آگے آ رہا ہے پانی عطا فرمایا اتنی بڑی نعمت عطا کی اتنا بڑا انعام کیا تم پھر بھی نہیں مان رہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اور ہم نے بادلوں کا سایہ کیا تمہارے اوپر زن سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم تمہارے اوپر المنا منا کو اور سلوا کو منا کیا ہے آسمان سے ایک کھیر کی طرح کی چیز برستی تھی اور وہ جم جاتی تھی اور گویا وہ جنت کا کھانا تھا انتہائی لذیذ اور سلوا بٹیر تھے پرندے تھے چھوٹی چڑیا سے بڑا تیتر سے چھوٹا بٹیر ایک مرتبہ ہاتھ مارتے تھے کئی کئی ان کے ہاتھ میں آتے تھے وہ کھیر کھاؤ اور یہ گوشت کا انتظام ہو گیا بھونو اور ان کو کھاتے جاؤ اور بعد نے یہ بھی کہا کہ نہیں پکی ہوئی کھیر پلیٹوں میں رکھی ہوئی سامنے آتی اور بنا ہوا گوشت یہ بٹیر کا گوشت ان کے سامنے آتا تھا اللہ عالم کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو روزی عطا فرمائی مگر نہیں کھایا اور اس کی بھی بے حرمتی کی اور ناقدری کی وما ظلمونا مگر انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر کیا کیا ان کو کہا گیا تھا کھاؤ اور بچا کر مت رکھو انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا اور کیا کیا آگے آ رہا ہے اللہ سے کہا کہ اوہو وہ ایک ہی کھانا روزانہ ایک ہی کھانا روزانہ دکھ ہو گئے تنگ پڑ گئے کوئی نئی نئی چیزیں عطا کیجیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں یہ ظلم کیا مگر یہ اپنے اوپر ہی ظلم ہوا وہ کل نب کلو کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ان کو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے تو ایک بستی میں اترو اور کھاؤ یہ چیزیں لیکن جب بستی میں جاؤ تو اس کے لیے دو ادب بتائے گئے اس طریقے سے جانا جہاں پر یہ ٹھہرے ہوئے تھے کوہ سینا کے دامن میں اس کے پاس میں یہ کوئی بستی ہے کون ہو سکتی ہے بعد نے کہا اس کا نام آئلہ تھا اور بعد نے کہا اس کا نام اریحا تھا اور بعد نے اور نام بھی بتائے اس بستی میں جاؤ فکلو منہا تو کھاؤ اس بستی میں سے ہائی خوشی تم جہاں سے تم چاہو رغدن پیٹ بھر کر کے ود خلول اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدن جھکتے ہوئے میں نے بلنا دل ملائے کا اس جدول آدم وہاں عرض کیا تھا کہ مراد زمین پر سجدہ کر کے جبہ رکھے نہیں بلکہ جھک جانا مقصود ہے جھکو اور آدم علیہ السلام کا اشرف المخلوقات ہونا تسلیم کرو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے سے داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے مراد ہے سنی ہم نماز میں کرتے ہیں بلکہ جھکتے ہوئے آج بھی کرتے ہوئے جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے فاتحانہ داخل ہوئے زبردست لشکر جرار کے ساتھ داخل ہوئے لیکن آجزی کا کیا حال تھا کہ آپ سر مبارک جھکتے جھکتے جھکتے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا وقول و حتا اور کہو خطہ خطہ کے معنی حتہ یا خطو کے معنی کم کرنا اور اللہ سے یہ کہتے جاؤ کم کرنا اتار دینا اتار دے ہم سے ہمارے گناہوں کو آسان ترجمہ معاف کرنا معافی معافی معافی کہتے ہوئے جاؤ نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے وطنزیز المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے مگر ایسا نہیں ہوا جب ان کو کہا گیا کہ بستی میں اس طرح جاؤ اس طرح نہیں گئے کہا جھک کر کے جاؤ جھکنے کے بجائے اکڑ کر کے گئے بلکہ اتنے اکڑے اتنے اکڑے کہ پاؤں سے چلنے کے بجائے اس طرح اکڑ کر کے گئے کہ زمین پر سرین رکھ کے اور سر پیچھے کر کے اور کہا ان کو کہ یوں کہتے ہوئے جانا معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے کے بجائے کیا کہنے لگے ہند سب تم گیہوں دے دے گیہوں دے دے اور دوسرے الفاظ کہتے ہوئے گئے کیوں صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا نافرمانی نہیں کرنا نبی نے کہا نافرمانی نہیں کرنا ذرا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ اکبر گویا اشارہ ہے ایمان والوں میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے کہ جن کو سمجھایا جائے گا یہ کام نہیں کرنا خدا کا عذاب آ جائے گا وہ کہے گا جی، ذرا کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوگا نماز نہیں چھوڑنا روزہ نہیں چھوڑنا سنتیں نہیں توڑنا ذرا توڑ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ اکبر فبدل الذين ظلموا تو بدل دیا ان لوگوں نے الذين ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا قولا قول کو غیر الذي اس کے علاوہ قیل جو ان سے کہا گیا تھا وانزلنا ظلموا تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزا من السماء آسمان سے رجز اتارا یہ رجز کیا ہے یہاں سمجھ لیجئے قرآن پاک میں اس کے دو مشہور معنی ہیں ایک مقام پر تیسرے معنی میں بھی آئے جب آئے گا عرض کریں گے ایک معنی رجزن گندگی اور دوسرے رزق کے معنی زبردست عذاب تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رکن زبردست عذاب منت السماء آسمان سے بما کان سکون ان کے فرما برداری سے نکل جانے کی وجہ سے فتح کا یا کے لفظی معنی نکل جانا کہاں سے نکلے تھے وہ اللہ کی فرما برداری سے نکل گئے تھے وَإِذِ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اوپر ذکر ہوا کہ کھانے کے لیے منا اور سلوا ملا اور مکان کی جگہ سائبان ملا بادلوں کا سائبان تو پینے کے لیے کیا ملا اس کا تذکرہ یاد کرو اس وقت کو جب موسا علیہ السلام سے پانی مانگا نہیں موسا علیہ السلام نے پانی مانگا قوم ہی اپنی قوم کے لیے قوم نے شکایت کی موسا علیہ السلام سے علیہ السلام نے درخواست کی پروردگار سے نماز استسقا ہم پڑھتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی اس کا مطلب بھی کیا ہے وہ نماز جس میں پانی مانگا جاتا ہے اللہ سے جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ادربی آک الحجر ماریے اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر فن فجارت تو پھٹ پڑے منہو اس میں سے بہ پڑے اس میں سے عشرت آئینہ بارہ چشمے بنی اسرائیل اپنی کتابوں سے یہ تحقیق نہیں کر پائے تھے کہ چشمے کتنے تھے پروردگار نے امی نبی کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ چشمے بارہ تھے ایک پتھر پر لاٹھی ماری گئی اس پتھر سے بارہ چشمے نکلے ہماری تفسیروں میں یہ روایت آئی ہے کہ وہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی جیب میں رہتا تھا پھر اس کے اوپر کپڑے رکھے تھے وہی کپڑے لے کر کے بھاگا تھا لیکن یہ وہی پتھر تھا اس کے لیے روایت بھی کوئی مضبوط نہیں اور عقل و دانش بھی اس کو جلدی قبول نہیں کرتی کہ وہ پتھر جو جیب میں رہتا ہو اس میں سے بارہ چشمے جاری ہو گئے مراد ہے ایک پہاڑ تھا وہیں پر جس کو مارا اور وہ پھٹا اور اس میں سے بارہ چشمے نکل پڑے میں نے عرض کیا کہ یہ اشارہ ہے کہ اس امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے ایک بدبخت پیدا ہوا اس نے اپنی مرضی کی تفسیر کرنی شروع کی تفسیر احمدی اس نے اس کا نام رکھا تھا جب اس موقع پر اس کا کام کیا تھا کہ کوئی معجزہ نہیں مانتا تھا کہ معجزہ کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ عادت کے تحت ہوا جب یہاں پہنچا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور اس میں سے بارہ چشمے نکلے تو لوگوں نے کہا بھئی یہ تو ہے معجزہ اس نے کہا نہیں اس کا یہ معنی نہیں اس کے معنی ہے فضرب فضری الحجر ذرا پیاز کے معنی مارنا بھی ہے اور اس کے معنی چلنا بھی ہے اس کا مطلب ہے لاٹھی کے سہارے سے چلیے الحجرہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا مشکل ہے لاٹھی ٹیک ٹیک کر کے چڑھو اور پہاڑ کے اس طرف دیکھو بارہ چشمے اور جہاں پیچھے آیا تھا کہ انہوں نے لاٹھی ماری سمندر پر اس سمندر پھٹا اور اس میں سے راستہ جاری ہو گیا لوگوں نے کہا یہ تو ہے معجزہ کہنے لگا نہیں یہ بھی معجزہ نہیں ہے کہا یہ کیا ہے کہا یہ سمندر میں جوار آ گیا جب السلام گئے تب سمندر میں جزر تھا اور جب فراؤن گیا تب اس میں جواب وہ مد ہو گیا سمندر پھیل گیا وہ فرونی ڈوب گئے اتفاق اس کو کہا گیا کہ یہ حضرت علیہ السلام اور فرشتوں کا مکالمہ اور یہ فرشتوں کا سجدہ نہ کرنا اس کا کیا مطلب ہے اس نے کہا یہ انسان کی طبیعت خبیصہ اور طبیعت سلیمہ کا مکالمہ ہے نہ کوئی آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور نہ فرشتوں کا تذکرہ ہے گویا ایسے بدبخت اس امت میں پیدا ہوئے جنہوں نے وہی کام کیے جو یہودی کرتے تھے کلو و شرابو میں رزق اللہ کھاؤ و شرابو اور پیو میں رزق اللہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اوپر آ چکا کھانے کا تذکرہ یہاں آ چکا پانی کا تذکرہ ولا تعثوا في الارض مفسدين اور مت پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے علماء کرام اس لفظ پر غور فرما لیں ابھی یہ عطا اس کے معنی پھرنا نہیں ہے اس کے معنی تھا فساد کرنا اور مفسدین کے معنی بھی فساد کرنا لیکن جب ایک لفظ کے اندر دو معنی ہوں تو اس میں تجرید کر لی جاتی ہے جس طرح غرصہ کے معنی درخت لگانا جب درخت کا لفظ آگے آ جائے تو پھر غرصہ کے معنی صرف لگانا اس کے معنی تھا فساد کرتے ہوئے پھرنا اب فساد کا معنی نکال دیا تو لا تعتو کا معنی مت پھرو اور مفتی دین کا معنی ہو گیا فساد کرتے ہوئے تجرید جیسے اسرا ہے سبحان اللہ اسرا من المسجد الحرام اسرا کے معنی رات کو لے جانا لیکن آگے رات کا لفظ خود موجود ہے اب اسرا کے معنی صرف لے جانا اور لئی کے معنی رات میں لے جانا کچھ لوگ پھر سونا بنانے لگ گئے ابھی تو سو کر جا گئے گلو کھاؤ وشربو اور پیو اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو بجا لاؤ کہنے لگے نا نا ایسے کہاں ہم تو وہ قوم ہی نہیں جو ماننے والے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن الن عَلَىٰ طَعَامٍ واحد اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ہیں اعلیٰ طعام واحد ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے صبح و شام منا سلوا منا سلوا کچھ اور کھلائیے کیا رَبَّكَ دعا کر ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے ہمارے رب سے نہیں ابا کا اپنے رب سے یو فرج لنا مما تم بھی تل اور نکالے رب لنا ہمارے لیے مما ان چیزوں میں سے تم بھی تل اور جن کو زمین اگاتی ہے زمین کیا اگاتی ہے من بقلیہ یعنی زمین کی ترکاری میں سے سبزی میں سے جو جو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں وہ سبزیاں ہمارے لیے پیدا ہو گوشت کھاتے کھاتے مر گئے وقت اور اس کی ککڑی میں سے وہ اس کے دو معنی کیے گئے ایک معنی گیہوں زمین کے گیہوں میں سے زمین کی گندم میں سے اور دوسرے معنی لہسن اور زمین کے لہسن میں سے وعدہ سیہا اور زمین کی ہا ہر جگہ مراد ہے زمین اور زمین کی دالوں میں سے عدد کے معنی دال اور خاص طور سے مسور کی دال دال کھانے والی قوم لگتی ہے وہ بس اور اس کے پیاز میں سے یہ چیزیں نکلنی چاہیے گئے گوشت کھا کھا کر کے علیہ السلام نے سنا تو حیران ہو گئے ہوا ادنا بالذي ہوا خير فرمایا علیہ السلام نے اتحفی کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو الذي ہوا ادنا جو کہ گھٹیا ہے بالذي اس کے بدلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے بندو مصرا اترو تم کسی شہر میں کم ماخ ہل تم تو تمہارے لیے ہے ما ہل تم جو تم نے مانگا وہاں مل جائے گا جاؤ کسی جگہ جا کر کھیتی کرو کماؤ وہاں ملے گا اس طرح نہیں ملتا منا اور سلوا مل رہا تھا تمہیں مگر وہ تمہیں پچ نہیں رہا ہے وہ عَلَيْهِمُ بتانے وَالْمَسْكَنَةُ وَضُرِبَتْ وہ بت اور مار دی گئی ان کے اوپر ذلت والمسکنت اور مسکنت ذلت ان پر مار دی گئی اور مسکنت ان پر مار دی گئی دو ہے ذلت اپنے اندر خود ذلیل ہونا خود پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہونا احساس کم زلی میں بھی مبتلا ہونا بل مت کرنا تو اور وہ حالت ان کے ساتھ اس کر دی گئی کہ دوسروں کی نظروں میں بھی گر گئے دوسروں کو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں گندے قسم کے لوگ ہیں اچھی کوالٹی کے لوگ نہیں ہیں وبا بے ود بن اس کا ترجمہ با کے لفظی مانا لوٹنا واپس آنا واپس ہوئے وہ اللہ کے غضب کو لے کر لیکن یہ مانا ذرا مشکل سا لگتا ہے اس لیے میں ترجمہ اس کا کراتا ہوں مستحق ہونا وبا بے ود اب اللہ اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے علماء کرام کے لیے دلچسپی کی ایک بات عربی میں جو ماضی کا جمع کا سیوا ہوتا ہے اس کے آگے الف آتا ہے نسرو ذرا فتح آگے ایک الف لکھا جاتا ہے بے شک وہ الف پڑھا نہیں جاتا اس کو کیا بولتے ہیں الف جمع صرف نشانی ہے کہ یہ جمع ہے مگر باؤ کے آگے الف نہیں ہے اور ایک جاؤ آئے گا اس کے آگے بھی الف نہیں ہوگا اور فاقو آئے گا اس کے آگے بھی الف نہیں ہوگا یہ تین میں نے بتا دیے تین اور ہیں چھ لفظ ہیں جن کے آخر میں الف نہیں آتا ہے اور دو سیرے آ جائیں گے آج بھی جو واحد کے ہیں ان کے آگے الف نہیں آنا چاہیے مگر ان کے آگے الف آئے گا یہ ہمارا رسم خط ہے جس طرح پہلے دن لکھا گیا قیامت تک پروردگار اس کی لکھائی کی بھی حفاظت کرے گا اور اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح پہلے دن لکھا گیا تھا بدلا نہیں جا سکتا ہے جس کو جیسا لکھا گیا ویسا ہی رہے گا وہ با من اللہ اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے اللہ کے پہر کے ذالی کبھی اللہ حمکان یا فرو نبی آیا بڑا اہم مقام ہے غور سے اتنے بدتر گنا کیوں کیے یہودیوں نے اور یہودیوں میں یہ بری خسرتیں کیوں پیدا ہوئیں جواب دیا جا رہا ہے کہ چھوٹا گنا بڑے کو جنم دیتا ہے چھوٹے گناہ کرتے رہے کرتے کرتے بڑوں کی عادت ہوئی بڑے کرنے لگے کرتے کرتے اور بڑے کی عادت ہو گئی اس سے بڑا گناہ کیا گناہ کی اہمیت ہی ختم ہو گئی گناہ کا گناہ ہونا ہی ذہن سے نکل گیا اور یہی حال آج بھی ہے جو چھوٹا گناہ کرتا ہے اس کے دل سے گناہ کی اہمیت ختم ہو گئی پھر کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے نمازیں ایک نماز چھوڑ دے اللہ کے حبیب فرماتے کافر ہو گیا اس نے زندگی میں کبھی پڑھی نہیں ہے اس کو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں کہتا ہے میں نمازیں نہیں پڑھتا ہوں مگر ہوں میں بڑا اچھا آدمی لوگ بھی کہتے ہیں فلانا آدمی ہے بے نمازی سنتوں کا کوئی اس کو پرواہ نہیں مگر ہے بڑا اچھا آدمی کس چیز کا نام اچھا ہونا ہے نمازی نہیں روزہ نہیں زکات نہیں حج نہیں ہے بڑا اچھا آدمی پھر اچھا کس کا نام رہا اس سے بدتر اور کون ہوگا جو اپنے مالک کا حق نہیں پہچانتا ذالک کبھی کانو یکرون بھی آیا یہ سزا ان کو اس لیے ملی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق نا حق نبیوں کو قتل کرتے تھے نبیوں کو قتل کرنے کا حق نہیں تھا لیکن کوئی بات پیش آئی ہوتی تو کہا جاتا کہ چلو جی یہ بات پیش آئی تھی لیکن کوئی بات نہیں پیش آئی قتل کا حق کیا ہے آگے آ جائے گا پانچ قسم کے قتل ہیں جہاں انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے ورنہ من قتل بغیر فکانما قتل الناس جميعا ان پانچ کاموں کے سوا کوئی اگر کسی کو قتل کر دے قرآن کہتا ہے ایسا ہوا جیسا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا پانچ کون سے قتل ہیں نمبر ایک قتل کے بدلے میں قتل جو دوسرے کو قتل کرے اس کی گردن بھی کاٹو تاکہ آئندہ جب بھی کسی کی طرف تلوار اٹھے تو ذہن میں آئے کہ کل میری گردن بھی تلوار کے نیچے ہوگی نمبر دو شادی شدہ کا اور بہترین ایمانی معاشرہ ہے گناہ کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور یہ شادی ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی عزتوں کو ہاتھ صاف کرتا ہے کھلم کھلا بدکاریاں کرتا ہے اور چار گواہوں کی موجودگی میں بدکاریاں کرتا ہے ایسے آدمی کو پتھر مار مار کے مار دو دو ہو گئے نمبر تین اسلامی مملکت ہے اور واقع انہوں نے اسلام کا حق ادا کر دیا احکام نافذ کر دیے ایک آدمی اس میں ڈکیتیاں کرتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرتا پھرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا کتنے ہو گئے تین ہو گئے تین قتل کے بدلے میں قتل اور بدکاری شادی شدہ ہونے کے باوجود بہترین ماحول میں ہونے کے باوجود دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے والا اس کا قتل اور اسلامی مملکت میں ڈکیتیاں ڈالنے والا اس کا قتل تین ہو گئے چوتھا قتل ایمان قبول کرتا ہے اور پھر اعلانیہ طور پر مرتب ہو جاتا ہے کسی کو دین کی دعوت زبردستی طور پر دین کسی کے اوپر تھونپا نہیں جاتا ہے لا کرا کسی دین میں کوئی زبردستی نہیں زبردستی دعوت نہیں دی جائے گی بس کہا جائے گا ایمان قبول کرے تو ہم اللہ نہ کرے اس کے بعد وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا ایمان قبول کیا اور اس کے باوجود مرتد ہو گیا اس لیے تاکہ دوسروں کو بھی شہ ملے آ رہا ہے آگے یہودی کہتے تھے کہ صبح ایمان قبول کرو شام کو کافر ہو جاؤ لوگ پوچھیں کیوں تو کہو یار اندر گھس کر کے دیکھا بڑا گندہ دین کچھ نہیں اس دین کے اندر ایسے فراڈیوں کو قتل کیا جائے چار قسم کے قتل نمبر پانچ وہ غیر ایمان والا شخص جو خدا کے دین کو بھی نہیں مانتا اور پھر دین کو پھیلنے میں رکاوٹیں بھی بناتا ہے اور اعلان جنگ کر کے مقابلے میں آ جاتا ہے اگر اعلان جنگ نہ ہو اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے صحابہ کو جنگ کے لیے نہیں بلکہ دین کی دعوت کے لیے بھیجا تھا بعض لوگ کہتے ہیں جی، فی صبی اللہ کا صرف جہاد کے لیے ہے ہے جہاد کے لیے اور یہی اس کا لیکن اللہ کے راستے میں جو لوگ گئے دین کو پھیلانے کے لیے دین کو پڑھانے کے لیے دین کو سمجھانے کے لیے تو کیا ان کو سبیل شیطان کہیں گے یہ بھی سبیل اللہ ہے ستر لوگوں کو آپ نے بھیجا جنہوں نے بلایا تو انہوں نے دھوکہ دے کر شہید کر دیا صرف دو لوگ بچے ان میں سے ایک آدمی نے واپسی میں راستے میں دو کافی کہا انہوں نے ہمارے ستر لوگ مارے کم سے کم دو کا کام تو کرتا جو میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ستر کے مارنے کی اتنی تکلیف اتنا درد ہوا آپ نے فجر کی نماز میں رکو سے کھڑے ہو کر سورت نازلہ پڑھی اور چالیس دن تک اس کا نام لے کر بخلا پائی اتنی بڑی غداری اتنا بڑا سوکھا اتنا بڑا فراڈ اس سے تو کائنات کا نظام اتنا ختم ہو جائے گا لیکن وہ واپس آتے ہوئے جس شخص نے دو آدمیوں کو یا ایک آدمی کو قتل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی اتنا صدمہ ہوا کہ اس کی دیت ادا کرنے کے لیے اس کے جرمانہ ادا کرنے کے لیے یا اس کے بچوں ان کے بچوں کا آنکھوں پوچھنے کے لیے آپ نے چندہ فرمایا جرمانہ دیت دینے کے لیے اور وہ چندہ لیتے لیتے آپ یہودیوں کے گھر بھی پہنچے جہاں یہودیوں نے آپ کو قتل کی سازش کی وہ آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ شاء حشر میں وغیرہ چکی کا پاٹ گرا کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے عرض کیا کہ یہ بھی تو کافر تھے آپ نے فرمایا بے شک دونوں کافر تھے مگر اس خاندان کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں تھی لڑائی اس خاندان کے ساتھ تھی یہ اسلام کا ضابطہ نہیں ہے کہ لڑائی بنگلہ دیش میں ہو اور آپ جموں میں لوگوں کو مارنا شروع کر دیں لڑائی امریکہ میں کسی نے کیا کیا تھا ابھی ہم مارنا شروع کر دیں وہاں تو صرف خاندان کی بنیاد پر فرمایا اس قبیلے سے ہمارا جھگڑا تھا اس سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم کو دیت دینی ہے تو جو اعلان جنگ کر کے میدان میں آ جائے اس کو قتل کیا جائے یہ پانچ قسم کے کوئی حق نہیں تھا نبیوں کو قتل کیا سوال پیدا ہوا اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی آیتیں ہیں اتنے بڑے بدبخت تھے اور پھر نبیوں کو قتل کرنا یہ تو قرآن نے کہہ دیا اور بس ہم نے پڑھ لیا آپ تصور کیجئے کوئی آدمی کہتا ہے جی سنا آدمی بڑا بے شرم ہے صبح اٹھا اور ایک آدمی کو تھپڑ مار دیا کس کو مارا کہا جی وہ فلانے بےچارے تانگے والے کو مارا تو کہیں بڑا گندا آدمی نے کیوں کیا تھا لیکن اگر یہ پتا چلے کہ امام صاحب نے فلان پھیرا کسی نے اٹھ کے تھپڑ مارا امام صاحب کو تو پوری مسجد کے مختلف کھڑے ہو جائیں گے اچھا امام صاحب کو مارا یہ تو نبیوں کو قتل کر کے اتنا بڑا جرم کیوں کیا قرآن پاک نے کہا یہ اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے یہ دلیر ہو گئے تھے دو باتوں کی وجہ سے کیا باتیں تھیں نہ بھی کبھی آتا ہوا اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے گناہ کرتے کرتے کرتے دل اتنے کالے ہو گئے کہ نبیوں کو قتل کرنے لگ گئے اور کوئی احساس نہیں ہوا کہ ہم کوئی جرم کر رہے ہیں وہ کانوں یا تدوں اور وہ حدوں کو کراس کرتے تھے بعد نے کہا نہیں اس میں بھی ترتیب ہے یہ کام کیوں کیا زالی کبھی ماں آتا اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے نافرمانیاں کرتے کرتے نبیوں کے قتل کرنے تک پہنچے نافرمانیاں کیوں کرتے تھے کانوں یا تدوں اس لیے کہ حدود کو کرا سکتے تھے ضدی قسم کے لوگ تھے مزاج بن گیا تھا بیٹھو نہیں کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو جاؤ نہیں بیٹھیں گے جو آدمی اس مزاج کا ہوتا ہے اس سے پھر گناہ ہوتے ہیں اور جس سے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے پھر وہ نبیوں کو بھی قتل کرتا ہے جو یہودیوں کے یہ گندے کام بیان ہوئے تو ہر آدمی کے ذہن میں آئے گا نا کہ یہودی بڑی گندی قوم ہے تو پھر تصور یہودیوں کی طرف چلا جائے گا اپنی طرف نہیں آگے اس پر بھی ڈانٹ ہے فرمایا نہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمارا خاندان بخشا بخشایا ہے یہ کچھ کام ہے جو کرے گا وہ بخشا جائے گا جو نہیں کرے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا ایک بات دوسری بات یہ اتنے گندے کام کرنے کی وجہ اس کے باوجود کیا آج یہودی ایمان قبول کر لیں اور توبہ کر لیں تو معاف کیا جائے گا فرمایا میں رحمان ہوں میرا دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی کوئی توبہ کرے کوئی بھی کرے یہ کسی کا ایک مخصوص طبقے کا دین نہیں ان نہ لدی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے والصابئین اور وہ لوگ جو صابی بنے من والیوم الاخر جو بھی ان میں سے آمنا مان لے گا اللہ کو والیوم الاخر اور آخر کے دن کو وہ صالحا اور نیک عمل کر لے گا فلا ہوں عند ربی ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بے شک جو لوگ ایمان لائے ان میں سے جو اللہ کو پر ایمان لائے گا تو جو ایمان لے آئے وہ کیسے ایمان لائیں گے دو تفصیلیں ایک یہ کہ جو ایمان لائے تھے انبیاء صادی پر اب اگر سچے طور پر ایمان لائیں گے اللہ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے لیے کوئی خوف اور ان کے لیے کوئی ڈر نہیں لیکن دوسری تفسیر زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے وہ کیا ان الذین آمنوا اصل میں تو اللہ کو بتانا یہ ہے کہ کسی خاندان اور کسی برادری کی بات نہیں ہے یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی جائیں گے کہا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف مسلمان جائیں گے ہم کہتے ہیں جو یہ کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا کوئی بھی ہو یہودی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو کوئی پارسی ہو اس کے لیے سب سے پہلے لسٹ میں نام رکھا مسلمانوں کا کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو ظاہری طور پر مسلمان کہتا ہے اور ایمان کے تقاضوں پر نہیں اترتا اور حقیقت میں مسلمان نہیں ہے اس سے بھی کچھ نہیں بنے گا جو اپنے آپ کو مسلمان برادری کا سمجھتا ہے اور ایمان کی حقیقت اس کے دل میں نہیں اتری سب سے کہا جا رہا ہے یہودی کون تھے جو اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہمارا ایمان تورات پر ہے ان کو کیوں یہودی کہتے ہیں وقت کی تنگی ہے آگے کہیں آپ کر دوں گا چلو یہیں آپ کہہ دیتا ہوں جتنا ہو جائے دو ترجمے کیے گئے ایک یہ کہ آدھا یہودو کے معنی واپس آنا انہوں نے توبہ کی تھی بچڑے کی پوجا سے اس لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا ہاں توبہ کرنے والے پھر وہیں سے نکل گیا یہودی اور بعد میں کہا نہیں یہ تحبت سے نکلا ہے تحبت کا معنی ہلنا یہ تورات کو پڑھتے ہوئے ہلتے تھے اس لیے ان کا نام یہودی پڑ گیا جیسے ہمارے یہاں حفظ کے درجے میں آپ چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بچوں کو اس طرح ہلتے ہوئے لگتا ہے یہ پیچھے سے چلا رہا ہے ہلنے سے حرکت کرتا رہتا ہے آدمی تھکتا کم ہے دماغ بھی کام کرتا رہتا ہے اس لیے ان کا نام ہو گیا تھا یہودی لیکن تیسری بات لگتا ہے زیادہ مضبوط ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا اس لیے پوری قوم کا نام یہودی پڑ گیا نسارا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان انجیل پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہے ان کو نسارا کیوں کہتے تھے دو وجہ یا تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ ان کا نام پڑ گیا نصارا یا اس وجہ سے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اس گاؤں کا نام ناصرہ تھا تو وہاں پر دین کا کام ہوا اس لیے اس جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام نسارا پڑ گیا جگہوں کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں یہ اپنا غلام قادیانی پیدا ہوا تھا قادیان میں اس لیے اس کی امت کو قادیانی امت کہتے ہیں عبداللہ چکرالا میں پیدا ہوا تھا تو جو منکرین حدیث ہیں ان کو چکرال بھی کہتے ہیں جگہ کی طرف نسبت بھی کی جاتی ہے اس لیے ان کو نسارا کہتے تھے اللہ وہ صابین یہ سادی کون لوگ تھے عراق کے آس پاس میں اور عراق میں ایک قبیلہ تھا جو حضرت زکریہ اور حضرت سے علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور کچھ اوراط بھی دکھاتا تھا کہ ہمارے پاس آسمانی تو ہیں لیکن ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے سورج اور چاند کی بھی پوجا کرتے تھے اس طبقے کو تابی کہتے تھے اور یہ اہل کتاب ہوگا یا غیر اہل کتاب اس میں بھی اختلاف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ قول منصوب ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے کہ یہ اہل کتاب سے لیکن اب دنیا سے مٹ گئے سابی نام کا کوئی خاندان کوئی قبیلہ کوئی قوم کوئی مذہب نہیں رہا اس لیے اہل کتاب ہوں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہو تو تب بھی کوئی فرق نہیں جنہوں نے اہل کتاب کہا تو کیوں کہا اس لیے کہ وہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور کچھ اور دکھاتے تھے اور جنہوں نے کہا کہ مشرق تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اس لیے کہ یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے یہ سابق مشرق ہیں کتاب تھی بعض مفسرین نے دوسری بات کہی اور وہ بات زیادہ بڑی معلوم ہوتی ہے قرآن پاک نے پوری دنیا کو تین طبقوں میں بانٹا چار ایک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دوسرے وہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں تیسرے وہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور چوتھے وہ سارے کے سارے جو مشرق کہلاتے ہیں شرک کرنے والے ان سب کو صحابی کہا دین سے نکل جانے والے پھر لفظی معنی ہوگا چونکہ عرب جو دین سے نکل جاتا تھا اس کو صحابی کہتے تھے تو یہ سارے کے سارے یہ چاروں طبقے ہیں فرمایا کسی برادری اور خاندان میں نام لکھانے سے کچھ نہیں ہوگا یہودی ہونے سے کوئی کہے میں جنت میں چلا جاؤں گا عیسائی ہونے سے یا صرف کوئی اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں لکھوا دے اور وہ جنتی بن جائے اس طرح نہیں بنے گا کون بنے گا جنتی من آ باللہ والیوم الاخر جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے گا ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگی وہی را خزنہ میتا کا تمہارا پانا حضرت علیہ السلام دور سے تورات لے کر آئے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ یقین کیسے کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ستر لوگوں کو لے گئے اور پھر وہ وہاں پر مرے وہ بات گزر چکی پھر یہ واپس آئے انہوں نے آ کر گواہی دی کہ بالکل اللہ کی کتاب ہے انہوں نے کہا اچھا پڑھ کر سنائیے پڑھ کر سنائی انہوں نے تو بس تو بس تو ہو یہ تو بڑے مشکل اقوام ہم سے نہ اس پر عمل ہو سکے گا یہ بڑے مشکل اقوام ہیں اس پر پروردگار نے تور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کر رکھ دیا ماننا ہے کہ نہیں اگر مانیں گے تو ہٹے گا پہاڑ ورنہ بھی گرے گا اور سب کی چٹنی بن جائے گی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو زبردستی کا ایمان ہے ایمان نہیں ہے زبردستی کا دعویٰ ہے ان کا مسلمان ہونے کا پرانی کتابوں کو ماننے کا انبیاء کی اولاد ہے لیکن ماننے کے باوجود اس کے بیچ میں انکار بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ سزا ہے سور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کر رکھا گیا انہوں نے توبہ کی سور پہاڑ ہٹ گیا حضرہ میسا کم اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا لیا وعدہ لیا تھا اور ہم نے بلند کیا تھا تمہارے اوپر تور کو خزوما کم پکڑو تم اس کو جو ہم نے تم کو دیا بے قوت طاقت کے ساتھ مَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ کیا تور پہاڑ ان کے اوپر آ گیا تھا یا صرف کہا تھا کہ گرا دوں گا تور پہاڑ کو میری نظر سے صرف ایک ہی تفسیر ایسی گزری ہے اردو کی جن کو اس مقام پر ٹھوکر لگی انہوں نے کہا کہ تور پہاڑ ان کے اوپر نہیں آ گیا تھا بلکہ یہ تور کے دامن میں تھے اللہ نے فرمایا تور گرا دو وہ اوپر تمہارے اوپر جاؤ گے سارے یہ مطلب نہیں کہ تور کو ان کے اوپر لا کر رکھا گیا تھا لیکن یہ تفسیر یہاں تو چل جائے گی سورہ آراف میں نہیں چلے گی سورہ آراف میں وہی دن تک نل جب جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑا اور ان کے اوپر رکھا تو اکھاڑ کر کے اوپر رکھنا یہ تو پہاڑ کو گرا دینے کے مترادف نہیں ہے یہی صحیح معنی ہے کہ پہاڑ ان کے سر اوپر لا کر رکھا گیا ثم تولیتم تم ممبا جزالی کا پھر تم پھر گئے من بعد کا اس کے بعد بھی اتنا بڑا معجزہ اتنی بڑی کرامت اتنا بڑا واقعہ پیش آیا پھر انکار کر گئے آپ کہیں گے کہ یہودی بڑے برے لوگ تھے لیکن میں نے کہا کہ پھر اپنی طرف جھانکیے گا اشارہ یہ ہے کہ اس امت میں بھی ایسے بدبخت وقت پیدا ہو گئے زبردست واقعات پیش آئیں گے عبرت کے سبق حاصل کرنے کے مگر سبق نہیں حاصل کریں گے جناطے روزانہ کندھوں پر رہیں گے اٹھتے رہیں گے اور لوگوں کو دفناتے رہیں گے مگر دوسروں کے مرنے پر تبصرہ کریں گے اپنی موت کو کبھی یاد نہیں رکھیں گے آئے ہائے ثم تم پھر بھی تم پھر گئے اس کے بعد میں بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم تو اگر تم پر فضل نہ ہوتا اللہ کا وہ رحمت ہو اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تم پر لکن تم من الخاسرین تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والے اور کیا نقصان تھا اسی حالت میں تم پر موت آ جاتی اور سب کے سب کفر کے ساتھ مرتے اور سیدھے جہنم میں چلے جاتے لیکن اللہ نے معاف کیا وہ بچڑے کے پجاریوں کو بھی معاف کیا جن کو قتل کیا گیا جو قتل ہونے کے لیے تیار ہوئے اور توبہ کی وہ بھی معاف جنہوں نے قتل کیا وہ بھی معاف اور جنہوں نے یہ کہا تھا بڑے مشکل احکام ہیں جب انہوں نے توبہ کی تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا حالانکہ یہ دور پہاڑ سروں پر اور پھر توبہ بس ظاہری طور پر کہا جا سکتا ہے یہ تو ایسی توبہ ہے ڈر کے مارے کی توبہ لیکن اللہ کریم ہے پھر بھی معاف کر دیا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَقَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْدِ یہ بہت پرانے پاک نے جگہ جگہ ان کا کھولا میں نے کہا کہ کیوں عرب میں پھیلا ہوا تھا کہ بڑے دیندار لوگ ہیں بڑے علم والے لوگ ہیں ان کے علم سے بھی ابھی پردہ ہٹے گا آگے کہ کیا علم ہے صرف جادو جنتر اس کا نام علم رکھا ہے بڑے دیندار ہیں اور وردگار نے جواب دیا ان کی دینداری کا حال کیا ہے سنو اللہ نے حکم دیا ان کو کہ ہفتے کے دن کا احترام کرو اور اس میں کوئی کام مت کرو اور خاص طور سے شکار مت کرو ان ٹھیک کے شکار نہیں کریں گے لیکن انتہائی مکاری کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کے ساتھ شکار بھی کرتے رہے اور اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے رہے اور اشارہ ہے کہ امت میں بھی ایسے اپرادھ پیدا ہوں گے دین کی مخالفت بھی کریں گے اور اس کے باوجود کچھ مکاریاں ایسی کریں گے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے ویسے تھوڑا کیا ہم نے اس طریقے سے گناہ کیا ہم نے اس طریقے سے گنا کیا ویسا نہیں گنا کیا ہم نے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً علمتم تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی منکم تم میں سے سب ہفتے کے دن میں کیا زیادتی کی تھی میں عرض کر چکا ان کو منع کیا تھا شکار کرنے سے ان کی ایک بستی سمندر کے کنارے پر رہتی تھی اس بستی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کون سی بستی تھی سمندر کے کنارے رہتے تھے مچھلی کھانے کی عادت تھی ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا پروردگار کی طرف سے عجیب امتحان جب ہفتے کا دن ہوتا ہے تو آگے سورے آرام آ رہا ہے کہ مچھلیاں اس قدر آتی ہیں نہروں میں اس قدر نہروں میں مچھلیاں آتی ہیں شر رہا سر اٹھا اٹھا کے کہہ رہی ہیں پکڑو پکڑو ہمیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے ہفتے کا دن ہے کیا کریں مچھلی بھی پکڑنی ہے اور ہفتے کا احترام بھی کرنا ہے ہمارے یہاں سودا بھی بیچنا ہے اور جمعے کا احترام بھی کرنا ہے جمعے کی اذان بھی ہوتی رہے گی سودا بھی بیچتا رہوں گا نہیں جی تکبیر ہونے سے پہلے دوڑ کے پہنچ جاؤں گا اذان ہو چکی ہے خطبہ ہو رہا ہے یہ اسی کا کام نہیں دور کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ کرتے ہیں بڑی نہر میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالتے ہیں مچھلی ادھر جائیں گی اور ان کو چھوٹے چھوٹے حوضوں میں بند کریں گے پھر پانی بند کر لیں گے جب ہفتے کا دن گزر جائے گا اتوار کا دن آئے گا پکڑ لیں گے ہم کہیں گے ہم نے تھوڑی پڑی پکڑی مچھلی ہفتے کے دن ظاہری طور پر لگتا ہے کہ بظاہر ٹھیک کام ہے بھائی ہفتے میں نہیں شکار کیا انہوں نے اتوار کو کیا لیکن وہ پروردگار جو علیم بذات صدور سے سدور ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے حکموں کو کس طرح توڑا جا رہا ہے فف اللہ تو ہم نے ان سے کہا جنہوں نے یہ فراڈ کیا تھا خونو قرا خاسین اور جو بندر اور بندر بھی خاسین دلیل قسم کے گھٹیا حرکت کرنے والے بندر بن جاؤ اللہ اکبر ساری کی ساری قوم بندر بن گئی اور سورہ معدہ کی ایک آیت سے یہ سمجھا گیا کہ بندر بھی بنے اور کچھ خنزیر بھی بنے اللہ محفظ نام اللہ بچائے ہم کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہے ہیں سب فرار کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر اداروں کے اندر ایمان والے کہلوانے کے باوجود اللہ حفاظت کر رہا ہے لیکن یہ جو آج دنیا میں بندر ہیں یہ وہ بندر نہیں ہے کہیں کوئی ڈارون کا بچارا شاگرد کہ ہاں ہاں ہاں وہ تھے نا انسان پھر بندر بنے تھے جب یہ کہا کہ بندر بنو تو بندر تب بھی تو موجود تھے ورنہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ بندر بنیں گے تو لوگ کہتے بندر کیا بلا ہوتی ہیں بندر تھے تبھی قائم کو کہ بندر بنو جب سے کائنات پیدا ہوئی انسان بھی اسی وقت آیا بندر بھی اسی وقت آیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بدل کر کے حیوان بنتے ہیں ان سے پوچھا جائے جو پہلے حیوان آئے تھے دنیا میں وہ کہاں سے آئے تھے ان نے کیا پاپ کیے تھے کہ وہ بندر بنے کتے بنے خنزیر بنے نہیں یہ جب دنیا میں انسان آیا اس کی ضرورت کی ساری چیزیں آئیں یہ سب چیزیں اس کی ضرورت کی ہیں آپ کہیں گے بندروں کی کیا ضرورت ہے نہیں اس کی کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا بے شک ہم کو نظر آئے یا نہ نظر آئے ہم نے بڑا مشہور ہے کہ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ مکھیوں کا کیا فائدہ اتنا تنگ کرتی ہیں انہوں نے دعا کی پورا شہر مکھیوں سے خالی ہو گیا لیکن جن جراثیم کو مکھیاں کھاتی تھیں اب وہ جراثیم باقی رہ گئے پورے شہر کے اندر خان کی بیماری پھیل گئی کاخو ہو گیا بدبو ہی بدبو اور بیماری پھیل گئی ہر چیز کسی مقصد کے لیے ہے کوئی فائدہ ہے بندر تھے پہلے سے پروردگار نے فرمایا تم بندروں بندر بن جاؤ یہ نہیں کہا ان کو بنون کو حکم دیا گویا یہ پروردگار کا ارادہ تھا کہ بندر ہو جائیں تو وہ بندر بن گئے اللہ نکال علامہ بہن ہا تو ہم نے بنایا ان کو ہاں اس واقعے کو نکالن عبرت کی چیز سبق حاصل کرنے کی چیز لما بین یدیہا ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے ہوں گے للمتقین اور ہم نے نصیحت بنایا اس کو للمتقین پرہیزگاروں کے لیے بین یدیہا کا میں نے ترجمہ کیا جو اس واقعے کے وقت میں موجود تھے اور بعد نے یہ ترجمہ بھی کیا جو اس سے پہلے تھے جو اس سے پہلے تھے ان کے لیے بھی نکال اور جو بعد میں تھے ان کے لیے بھی نکال مگر پہلے تو گزر گئے ان کے لیے نکال کیسے ان کے لیے عبرت کیسے نکال کے مانا ایسی سزا ایسی زبردست سزا جس کو دیکھ کر لوگوں کے لونگ کھڑے ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی ڈر جائیں اور اس طرح کا جرم کرنے کی ہمت نہ کریں اس کو کہتے ہیں نکال پہلو کے لیے بھی سزا بعد والوں کے لیے بھی سزا زیادہ مناسب ہے اس وقت میں جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی سزا ان کے لیے بھی ایک رقص کیا زبردست سزا اللہ کے حکم کو توڑنے والے کے لیے وماخلفا اور جو اس واقعے کے بعد وہ موضین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت پرہیزگار وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کے سبق حاصل کر لیتا ہے سعید من وعظ بغیره نیک وقت وہ ہے جس کو دوسرے کے ذریعے سے سبق مل جاتا ہے دوسروں کو سزا ملی ایمان والے تقوی والے گھبرا گئے کہ کہیں ہم سے نہ کوئی غلطی ہو جائے تو ان بندروں کا یا ان سوروں کا کیا بنا جو اس وقت میں سور اور بندر بنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ دنیا میں بندر وہی ہیں بندر پہلے بھی تھے اب بھی ہیں وہ لوگ تو بندر بنے اور آٹھ دن کے بعد سب کے سب مر گئے وہ باقی نہیں رہے پروردگار کا کرم ہوا احسان ہوا باقی نہیں رکھا گیا ورنہ انسانیت کی کتنی تزلیل ہوتی اور یہ دنیا کی سخت سزا تھی اصل سزا تو آخرت کی ہے کیوں یہ سخت سزائیں ملتی تھیں اس لیے کہ دھوکہ فراڈ مکاری اللہ کے حکموں کو توڑنا بھی مگر بڑے شرارت کے ساتھ یہ ان کا مزاج بن گیا تھا اس مزاج کے لیے ایک اور واقعہ وہ واقعہ کیا ہے بندے کا کام ہے اللہ نے حکم دیا پانچ نمازیں فرد ہیں بس نمازیں پڑھنا شروع کر دیں پانچ کیوں نہیں تھی چھ کیوں نہیں ہوئی چار کیوں نہیں ہوئی اچھا فجر کے وقت میں کیوں ہوئی ذرا دس بجے کے قریب ہو جاتی آرام سے جاگتے اور پھر پڑھتے یہ بندے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ سوال کرے بندے کا کام ہے جو اس کا مملوک ہے جو اس کا بندہ ہے رب نے حکم دیا بس مانے اور وہ یہ سمجھے کہ بس اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا حکم مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے بنی اسرائیل اس کے احکام کو کیسے توڑتے تھے اس کے لیے ایک واقعہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا اور قتل میں کیا ہوا جائیداد کے لیے بھتیجے نے چاچے کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس نے کچھ گنڈے اپنے ساتھ جوڑ لیے اور زندہ باد مرداب شروع ہو گئے قاتل کو حاضر کرو کس نے قتل کیا کیوں نہیں پتا چلتا ہے اگر کل تک نہ پتا چلا کہ قتل کس نے کیا ہے ہم دھرنا دیں گے سیٹ کو گھیریں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے آج کی زبان میں بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا مثال اسلام سے کا جناب قتل ہو گیا ہے پتا نہیں چل رہا ہے کس نے قتل کیا ہے آپ دعا کیجیے پتا چلے کس نے مارا ہے وہاں اس کے ذہن میں تھا کہ میرا کہاں پتا چلے گا میں ہی تو شور کر رہا ہوں سب سے پہلے میرا نام کون لے گا پرور دگار کی طرف سے عجیب حکم آیا فرمایا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی حصہ کاٹ کر کے مردے کو لگاؤ مردہ زندہ ہوگا اور خود بتائے گا مجھے کس نے مارا ہے ان کو تو یہ تحقیق کرنا ہی نہیں تھی کہ کس نے قتل کیا ہے ان کو تو صرف یہ مسئلہ ٹالنا تھا اس کو ایک موضوع بنانا تھا تماشا بنانا تھا جیسے کہا گائے جیبت کروں گائے عجیب بات کر رہے ہو اس کو ٹالنا شروع کیا اور کس طریقے سے ٹالنے لگے ٹالنے لگے دھوکوں میں پڑھتے جائیے گا لیکن جب بندہ زیادہ چیزتا کے پیچھے پڑتا ہے ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں تو مشکلوں میں پھنستا رہتا ہے اور جب اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے بس بے اختیار اس کے حکم پر چل پڑتا ہے اور چون و چرا نہیں کرتا تو پروردگار اس کے لیے عمل کی سہولتیں پیدا کرتا ہے وہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے وَإِذْ قَالَ علی قوم ہی اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یا من کو منتظ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو تم بقرا تن گائے کو یہ لفظ بقرا عربی میں گائے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بیل کے لیے بھی یہاں مراد اس سے بیل ہے کہ گائے ہے آگے کچھ حالتیں گائے کی ہیں اور کچھ حالتیں بیل کی ہیں اور زیادہ تر احوال بیل کے آ رہے ہیں اس لیے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ بیل کیا لیکن جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ گائے کا کیا وجہ اس کی اس میں دو ایسے زبردست دلیلیں ہیں جو گائے پر ہی دو ایسی باتیں ہیں جو گائے پر فٹ ہوتی ہیں وہ بیل پر فٹ نہیں ہو سکتی خیر یہ تو ایک فضول سی بحث ہے گائے تھی کہ بیل یہ تو پھر وہی بنی اسرائیل والا کام ہو جائے گا ہمارا اللہ نے حکم دیا ذبا کرو گائے ہے یا بیل ہے انتظ بخوبہ کرا گائے ذبح کرو آلو تک حضوا انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو مذاق بناتے ہو ہم کہتے ہیں بندے کا قتل ہو گیا آپ کہتے ہیں کوئی جوڑ ہے اس کا گائے کے مارنے کا اور بندے کے قتل ہونے کا حضرت علیہ السلام فرما چکے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے اللہ کا نام سن کر کے پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے اللہ وجلت قلوبهم جب اس کے سامنے کہا جائے اللہ اس کا دل بہل جائے تڑپ جائے اللہ نے سنایا بس بمبے کے ہمارے ایک جاننے والے تھے ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے جی یہ جو رجسٹرڈ قسم کے پیشہ ور قسم کے بھیکاری ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو پتہ ہے ہم سے پیسے لیں گے اور پھر یہ شراب اور پتہ نہیں کیا کیا بلا کھائیں گے اس سے کہاں کہاں لگائیں گے یہ تو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے تو اب وہ کمپنیاں بن گئی ہیں کہ وہ بھیکاریوں کو رکھتی ہیں اور ان کی دہاڑی کیا ہو جاتی ہے بھائی تم کو اتنا ملنا ہی ملنا ہے تم ٹانگ ٹیڑھی کر کے انہوں نے ٹیڑھا کر کے بیٹھ جانا جتنا مل گیا تو شام کو وہ سارا ہمارا اور تمہاری دہاڑی پہ تو کہنے لگا کہ کیا کریں ان کا تو میں نے کہا کہ پیشور قسم کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ اس سے جرم میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ لوگ اور گندے کام کریں گے اور اور لوگ ان کو دیکھ کر کے خام خواہ کے بھکاری بنیں گے انہوں نے کہا کہ یہ بات تو مجھے اور بھی مولویوں نے کہی لیکن جب یہ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے نام پر دے دو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاؤں میں کسی نے کیل ٹھوک دی میرے سے چلا نہیں جاتا ہے یہ تو اللہ کے نام پر مر رہے کیسے میں انکار کر دوں میرے سے مجھے ہمت ہی نہیں ہوتی ہے انکار کرنے کی ایمان والے کو جب یہ کہا جائے کہ اللہ نے حکم دیا گائے زبا کر تو وہ یہ آگے سے پوچھیں کہ اچھا ہم کر رہے ہو اور پھر جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کے بدلے میں آدمی مذاق کر سکتا ہے اور وہ تخنا حضرہ انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو مذاق کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں حضو ون ہے مانا میں مخضو بن کے مذاق کرنے کا ذریعہ بعد نے کہا کہ یہ جملہ حیرت کے ساتھ انہوں نے اس لیے بھی کہا تھا کہ وہ مصر میں رہتے تھے ہمارے برادران وطن میں جو گائے پوجنے کا رواج آیا یہ مصر سے آیا ہے برہمنیت ہے کیونکہ برہمن ادھر سے ہی آئے ہیں مصر سے اور ایران سے آئے ہیں وہیں سے گائے کی پوجا کا ذہن لے کر آئے ہیں تو چونکہ یہ مصر میں کے ساتھ رہتے تھے جو فراؤنی قوم تھے وہ گائے کے پجاری تھے تو وہاں رہتے رہتے ان کے ذہن میں بن گیا کہ یہ ایک مقدس جانور ہے اس کے ذبح کرنے کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کوئی جب کہا کہ گائے ذبح کرو کیا بات کہہ رہے ہیں آپ اتبا خزون ہوا کیا آپ مذاق کا ذریعہ بناتے ہو علیہ السلام کا جواب قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے جاہل کا ایک معنی وہ کہ جو مسئلہ نہ جانتا ہو ظاہر ہے یہ بات یہاں مراد نہیں ہے جاہل کا معنی یہ کہ جانتے ہوئے تعارف تجاہل عارفانہ کرے اور اللہ کے دین کے ساتھ مزاق کرے اور اللہ کے دین کو مذاق کا ذریعہ بنائے اور مسائل کو بطور مذاق بیان کرے اس کا نام جہالت رکھا گیا یہاں توبہ توبہ میں اللہ کی بنا لیتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں میں ہو جاؤں انہوں نے کہا اچھا تو پھر کرنی پڑے گی گائے تو ذرا تفصیل بتائیے کیسی گائے ذبح کریں گائے دبا کرو کوئی بھی گائے ذبح کرو بڈی کرو بچی کرو جوان کرو بیمار کرو تندرست کرو کیسی بھی گائے کرو لیکن کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو تفصیل تو بتائیے نا لنا ربك انہوں نے کہا دعا کیجیے اپنے رب سے یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہیا وہ کیا ہے قال انه يقول انها بقره فرمایا حضرت موسی علیہ السلام نے انه يقول بے شک اللہ فرماتا ہے انها بقره بے شک وہ ایک گائے ہے لا فارض ولا بکر یہ وہ دو لفظ جو میں کہتا ہوں کہ گائے پر فٹ نہیں ہوتے ہیں وہ گائے پر فٹ ہوتے ہیں بیل پر نہیں فٹ ہوتے ہیں لا فارض وہ فارض بھی نہ ہو فارض اس گائے کو کہتے ہیں جو بچے دیتے دیتے اتنی ہو گئی کہ اب بچہ دینے کی ہمت نہیں اور بکر اتنی چھوٹی ہے کہ بچہ دے نہیں سکتی یعنی بچی ہے چھوٹی ہے بچڑی چھوٹی ہے وہ بچہ دے نہیں سکتی نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ بالکل بچڑی ہو اوان وہ بیج کی عمر والی ہو اوان کہتے ہیں بیج کی وہ عمر جس میں گائے بچہ دینے کے بالکل قریب پہنچ گئی ہو لیکن ابھی بچہ اس نے دیا نہ ہو اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ ہو مجھے نظر سے گزرا نہیں ہماری زبان میں اس کے لیے الفاظ ہیں بئی نزالی کا اس کے درمیان ہو کس کے عوان کے درمیان نہیں بکر اور فارض کے درمیان ہو تو اس کے بیچ میں جو ہوگی جوان ہوگی جوان ہو فلومات مرون کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے دو باتیں طے ہو گئیں کہ بوڑھی بھی نہیں ہے اور بچڑی بھی نہیں تو بیچ کی ہے تو کر لو جو حکم دیا ہے لیکن ان کو کرنا مقصد تھوڑا ان کو تو ٹالنا تھا کسی طرح پالو دھوڑانا انہوں نے کہا حضرت ابھی رنگ کا تو پتہ ہی نہیں چلا ہے رنگ کیسا ہونا چاہیے بھائی گایوں میں کوئی رنگ دیکھا جاتا ہے کیا کوئی سی بھی کر دو دوا رنگ کو کیا دیکھنا ہے لگا نہیں ذرا اس کی بھی تفصیل ہو جائے کسی طرح ٹلے مسئلہ دعو لنا انہوں نے کہا لنا دعا ہمارے لئے ہمارے لیے سے بیان کرے وہ ہمارے لیے مان لونہا اس کا رنگ کیا ہوگا بنی اسرائیل کے اس مزاج کو اگر دیکھنا ہو تو کہ آج امت اس رنگ میں کیسے رنگی ہے اور امت اس طریقے پر کیسے چلی ہے تو آپ دیکھیے گا کبھی داڑی ٹوپی پگڑی ہو آپ کو اور آپ کہیں بیٹھ جائیں گاڑی میں کسی ہوٹل میں تو دائیں بائیں وہ لوگ جن کو دین پر کوئی عمل نہیں کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں یار مولوی مل گیا چلو کچھ بات چھیڑ دیتے ہیں تو ایسے بےحودہ قسم کے آپ سے سوال کریں گے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو اصحاب کاف کا کتا تھا کلر کیسا تھا اس کا پونچھ کیسی تھی اس کی اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو کیا قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا آپ سے ایک مثال دیتا ہوں سی پوس مجھے تو رات کو بعض دفعہ دو بجے لوگ فون کرتے ہیں مفتی صاحب ایک بحث چل رہی تھی دوستوں میں ذرا بتائیے گا وہ کیا مسئلہ پوچھنا ہے ایسے بےحودہ سوال کے جس کو اس درد میں دہرایا نہیں جا سکتا ہے یہ بتائیے ذرا کتا کب بالغ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے اس کی اگر معلوم ہو گیا تو فائدہ کیا ہے اور نہ پتا چلا تو نقصان کیا ہے ذرا رنگ بتائیے اس کا رنگ کیا ہے قال انه يقول فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ان نہا وہ ایک گائے ہے صفرا پیلے رنگ کی ہے اصفر اور اس کی سفرا اور جمع اس کا سفر اس کے معنی پیلا فاطع گہرا ہے لونها اس کا رنگ تسر الناظرین خوش کرتی ہے یا خوش کرتا ہے ان ناظرین دیکھنے والوں کو اگر کہیں گے خوش کرتی ہے تو تسر سے مراد جائے اور اگر کہیں گے خوش کرتا ہے تو مراد یہ پیلا رنگ ایسا کلر ہو گہرا کہ جو خوش کر دے دیکھنے والے کو کہنے لگے ٹھیک کلر بھی معلوم ہو گیا عمر بھی معلوم ہو گئی لیکن ابھی بھی بات کلیئر نہیں ہوئی تھوڑا اور وضاحت کیجیے گا ربك يبين لنا ما هي انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے وہ بیان کرے ہمارے لیے وہ کیا ہے ماہ یا گائے کیا ہے کیا چیز ہے گائے یعنی ابھی کچھ چیزیں اور باقی رہیں ان کی بھی وضاحت ان البقرا تشابہ علینا بے شک گائے ہمارے سامنے مشتبہ ہے ابھی پوری طور پر واضح نہیں ہوئی وہ شاء اللہ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا لمحتدون ضرور بے ضرور راستہ پا جائیں گے حدیث میں ہے سیدنا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اگر کوئی یہ لفظ نہ کہتے ان شاء اللہ تو پھر قیامت تک وہ سوال کرتے رہتے اور ادھر سے پابندیاں سخت ہوتی رہتی اور وہ ذبح نہ کر سکتے لیکن انہوں نے اللہ کہا تو وہ ذبح کر سکے یہ سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ ہوئی کا ارشاد ہے یا حدیث ہے دونوں طرح کے قول ہیں زیادہ تر حضرات کا خیال ہے کہ سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے پالا انه يقول فرمایا حضرت علیہ السلام نے پروردگار فرماتا ہے بقرہ بے شک وہ ایک گائے ہے لا زلول جو زلول نہیں ہے کام میں لگائی ہوئی نہیں ہے زلول مانا میں مزلول کام میں لگائی ہوئی گھی پیٹی نہیں اس کی تشریح کیسے کام میں لگائی ہوئی تو سیر اور اس حال میں کہ وہ زمین کو جوتتی ہو اثارا یو سیرو اشارہ جوتنا ولا سس فل اس حال میں کہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو سقایت سے پانی دینا گائے زمین جوتتی ہے جس طرح بیل جتتا ہے اس طرح گائے بھی جتتی ہے اور جن حضرات نے کہا کہ یہاں مراد بیل ہے اسی لیے ترجمہ کیا کہ حل پر بیل کو جوتا جاتا ہے گائے کو جوتا نہیں جاتا ہے ولا سس فل ہر اور یہ رہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس طرح کنویں وہ دیکھا نا آپ نے گولو کو جس میں تیل کو سرسوں کو پیل کر اس میں تیل نکالا جاتا ہے اسی طرح ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ہمارے علاقوں میں نہیں ہے شاید وادی میں کہیں کہیں کسی زمانے میں تھا کہ وہ ایک زنجیر سی ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈبے بندے ہوتے ہیں تو جب ادھر سے وہ گھومتے ہے بیل وہ ڈبے گھومتے ہیں تو پانی بھر بھر کے اس سے باہر آتا رہتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے وہ زمین میں پانی دینے والی اس کے ذریعے سے کھیت میں پانی بھی نہیں دیا گیا ہے اس کے لیے بھی بیل جوتا جاتا تھا لیکن کہیں کہیں پر ہل پر جس طرح گائے کو جوتا جاتا ہے اس طرح رہٹ پر گائے کو بھی جوتا جاتا ہے اس میں جتی ہوئی بھی نہ ہو مسلمتن وہ صحیح سالم ہو لا شیعہ تفیہ اس میں کوئی شیعہ نہ ہو شیعہ کا معنی کسی دوسرے کلر کا نشان پیلا رنگ ہے اور گہرا پیلا ہے اس میں اور کسی کلر کا ذرا سا نشان بھی نہیں ہے قال الان جیت بالحق انہوں نے کہا الان اب جیت بالحق آپ لائے ہو حق بات فضبحوها تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا وما قادو یفعلون اور وہ قریب نہیں تھے کہ ایسا کرتے یہ تو انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا تو ذبح کر دیا ورنہ جس طرح وہ سوال جواب کر رہے تھے قریب نہ تھے کہ وہ ایسا کرتے کیوں ایسا کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ حکم ٹل جائے اور یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو دین پر عمل نہ کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں مقصد ان کا عمل کرنا ہوتا ہی نہیں ہے جب یہ سخت پابندیاں لگیں تو وہ گائے کی تلاش میں نکلے کہیں وہ گائے نہیں ملتی ساری قسطیں ملتی ہیں مگر بوڑھی ہے یا بچی ہے اور قسطیں ملتی ہیں مگر کلر نہیں ملتا ہے ساری قسطیں ملتی ہیں مگر حل پر جتی ہوئی ہے پریشان ہوئے آخر ایک یتیم بچے کے پاس گائے کو پایا اور حدیث میں ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا باپ موجود نہیں تھا نیک تھا باپ اور باپ کی نیکی کا سلا اولاد کو پہنچتا ہے اور ماں زندہ تھی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا جو ماں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے پروردگار اس کو دنیا میں رزق کی وسعت عطا کرتا ہے رزق کی تنگی سے اس کو نجات ہوتا ہے یہ بالکل طے شدہ بات ہے اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے اس یتیم بچے کے پاس ان کو ایسی گائے ملی مگر مرتے کیا نہ کرتے اس کو خریدنا تھا کسی نے جا کر یتیم بچے کو کہہ دیا کہ جتنا دل چاہے اتنی قیمت لگا دے کتنی قیمت لگائی ہمارے پاس کوئی تحقیقی بات تو ہے نہیں لیکن تفسیروں میں مشہور ہے کسی نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا آئے گا اتنا سونا کسی نے کہا نہیں جتنے ہیرے آئیں گے اتنے ہیرے اور کسی نے کہا جتنا مشک آئے گا اور اللہ سیدی نے کہا ساری چیزیں کھال بھر کے سونا کھال بھر کے خوشبو اور کھال بھر کے ہیرے اتنی چیزیں دو گے تب گائے دوں گا انہوں نے کہا جناب دیکھو ہم پھنس گئے ہیں اب ہم کو لینی پڑے گی سب نے چندہ کر کے پیسے دیے گائے خرید کر لائے لائے تو کیا ہوا گائے کو زبا کیا گیا اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کو لگایا گیا معلوم ہوتا ہے کہ مردہ ابھی تک دفن نہیں ہوا زندہ رکھا ہے اور یہ سب کچھ ایک ہی دن میں سارا کچھ ہو رہا ہے اس کو لگایا گیا مردہ فوراً زندہ ہو گیا لیکن میں نے کہا جس طرح بنی اسرائیل نے یہ سوال کیا تھا نا گائے کیسی ہے رنگ کیسا ہے عمر کیسی ہے ہماری تفسیروں میں یہاں بحث بھی ملے گی کہ گائے کے کون سا ٹکڑا لگایا گیا تھا کسی نے کہا پونچھ لگائی تھی کسی نے کہا غلط زبان لگائی تھی اگر پونچھ لگی ہو تو ہم کو کیا فرق پڑتا ہے زبان لگی ہو ہم کو کیا فرق پڑتا ہے تو اللہ کی قدرت تھی کوئی ٹکڑا لگایا مردہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر اتنی دیر زندہ ہوا اس نے بتایا میرا قتل کس نے کیا تو قتل کرنے والا کون نکلا جو سب سے پہلے کہہ رہا تھا قاتل کو حاضر کرو بھتیجا بھتیجا میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے مجھے قتل کیا ہے اللہ اکبر قتل تم نَفْسًا دورہ تم وَاللَّهُ مُخْرِجٌ تم تک تمون یہ گائے دبا کرنے کا حکم کیوں ملا تھا کہ انہوں نے ایک قتل کر دیا تھا لیکن میں ابھی عرض کر چکا مناسبت کی وجہ سے اور اہمیت کی وجہ سے قرآن پاک بعد والی بات کو کبھی کبھی پہلے اور پہلے والی بات کو بعد میں بیان کرتا ہے گائے کے ذبح ہونے کو پہلے بیان کیا اور اب بندے کے قتل ہونے کو اب بیان کیا جا رہا ہے وہی قتل تم نفسن ندار تم بھی اور یاد کرو جب تم نے قتل کر دیا ایک انسان کو ایک جان کو فدار تم فی تو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے ٹال مٹول کرنے لگے فی اس کے بارے میں ایک دوسرے پر لگانے لگے اور ٹال مٹول کرنے لگے کہ کسی طرح پتا نہ چلے اللہ مخرج ما کنتم تم اور اللہ نکالنے والا تھا اللہ نکالنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے تھے جو تم چھپا رہے تھے اور ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ جس کو ظاہر کرے اس کو کون چھپائے اللہ نے ظاہر کرنا تھا کس نے قتل کیا فکل تو ہم نے کہا ریبو مارو اس کو بھی گائے کے کسی حصے کے ساتھ مارو اس کو گائے کے کسی حصے کے ساتھ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ مردے کو اٹھا اور گائے کے کسی حصے کے ساتھ یہ عربی انداز ہے ورنہ مقصود وہی ہے کہ اس کو ذبا کرو اور اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا لو اور اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ کزا تعقلون آگے مردہ زندہ ہوا مردے نے بتایا یہ قتل کرنے والا ہے قرآن کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو خود عقل انسانی سمجھتی ہے سارا واقعہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے قرآن پاک نے اس سے آگے بڑھ کر ایک بڑی زبردست بات بیان کی کیا یہ قرآن کا کمال ہے بات کوئی چل رہی ہوتی ہے وہاں سے کھینچ کر کے اصل مقصد کی طرف لایا جاتا ہے ایک چھوٹی بات سے بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے مکہ کے مشرقین کہتے تھے کہ مر گئے مٹی میں مل گئے دوبارہ کون زندہ کرے گا آج بھی شیطان انسانوں کے دماغ میں ڈالتا ہے مردہ ہو گئے اب کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے جو باتیں ہم کہتے ہیں نا مکہ کے کافر کہتے تھے آپ یہ مت سمجھو کہ وہی کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ تمہارا خود بنایا ہوا کلام ہے آج پورا یورپ نہیں کہہ رہا ہے کہتے ہیں قرآن بہت زبردست کتاب ہے اور اصل میں اس کے رائٹر اس کے آخر بہت زبردست تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتاب لکھی انہوں نے اور بے شمار بے دیوکو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ واقعہ یہ گورا تو اعتراف کر رہا ہے کہ قرآن بہت سچی کتاب ہے اعتراف کر رہا ہے وہ در پردہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے یہی بات ابو جہل کہتا تھا یہی بات یہ کہہ رہا ہے قرآن پاک نے اس سے کس کی طرف اشارہ کیا مکہ کے مشرقین کہتے تھے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے کون دوبارہ زندہ کرے گا فرمایا جس طرح پروردگار نے اس مردے کو زندہ کیا یحیی اللہ الموتا اسی طرح پروردگار زندہ کرے گا مردوں کو مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کرے گا وہ یوری کمایا ہی اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام دو ایک اور تبصرہ اس کے اوپر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا مردہ زندہ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ میرا قتل کرنے والا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے گائیں زبا کی گئی اور اس کا گوشت لگانے سے اتنا کچھ ہو گیا یہ تو بہت زبردست بات ہے اس کے بعد تو دل نرم ہونے چاہیے تھے مگر ہائے بنی اسرائیل اس کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے اور زیادہ سخت ہو گئے بجائے یہ کہ نرم ہوتے اور اس کے بعد دوبارہ کبھی اس طرح کی بات پیش نہ آئی ہوتی نہ اور سخت ہو گئے اور یہی اشارہ ہے کہ ایمان والے بھی اس طرح کے بہت واقعات دیکھیں گے اور پھر دل سخت ہو جائیں گے اللہ اکبر وہی قتل تم فدارا نہیں آگے تم تمد حکومت پھر سخت ہو گئے تمہارے دل میں دزالی کس کے بعد وہی کرا تو ہو گئے وہ پتھر کی طرح اور شد و یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے یا غور سے سنیے گا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پتھر کی طرح ہوئے یا اس سے ذرا زیادہ سخت ہوئے نہیں یہ عربی کا انداز ہے ایسے وقت میں کہا جاتا ہے مبالغے کے طور پر کہ جب او مانا میں بل کے ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تو کہا جاتا ہے یا ایک عربی شاعر جنگل کی ہرنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے شبہ ہو گیا لیلا تم میں سے ہی تھی یا وہ انسانوں میں سے تھی یعنی گویا تمہاری آنکھیں دیکھ کر کے اتنا زیادہ مجھے شبہ ہوا کہ لگتا ہے کہ شاید وہ تم میں سے تو نہیں تھی کہیں بالکل تمہاری آنکھوں کی خوبصورتی بالکل ایسے لگ رہی ہے جیسے وہ اسی کی خوبصورتی یہی آنکھیں اس کی وہی آنکھیں تمہاری تو تمہارے دل سخت ہوئے پتھر یا اس سے بھی زیادہ یعنی یہ سوچو کہ واقعی پتھر ہو گئے نہیں اور غور کرو شاید پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوئے اور یقیناً بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے آسان لفظوں میں ہم کہیں گے کہ او مانا میں یا نہیں بلکہ بل بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیوں اس لیے کہ پتھر کی صفت دیکھو پتھر میں کچھ صفات ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں کیا صفات ہیں ان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار بے شک پتھروں میں سے لما ضرور بھی ضرور وہ ہیں ما يتفجر منه جن میں سے پڑتی ہیں الانہار نہریں گویا خلاصہ یہ ہے کہ جو پتھر سے چشمے نکلتے ہیں نہریں بہتی ہیں یہ پتھر خدا کے خوف سے پھٹتا ہے اور اس میں سے نہر نکلتی ہے جس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلے اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر کے اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ تھا نمنہ لما یا شک کا کپایا اور بے شک پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے نہریں بھی تو پانی ہیں نہروں سے مراد بے تحاشا پانی نکلتا ہے اور پانی نکل پڑتا ہے یعنی چشمہ نکلتا ہے نہروں سے کم درجے کا پانی نکلتا ہے وہ ان مہا دمایا مِنْ خَشْيَةِ اللہ اور بے شک پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم آنکھ تمہاری آنکھوں سے دریا نہ جاری ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے اور تم اللہ کے خوف سے زمین پر گرے نہیں تم نے سجدہ نہ کیا من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو تمہارے دل پتھروں سے بھی گویا زیادہ سخت ہو گئے ہیں وہ ملا تعملون اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے تمہارے سب کرتوت اس کے سامنے ہیں ایمان والوں میں بار بار یہ تمنا پیدا ہوتی تھی کاش کے یہ پڑھے لکھے یہودی مسلمان ہو جائیں پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے کافی یہ تو خود جنت اور جہنم کو مانتے ہیں یہ تو وہی کو پہچانتے ہیں یہ تو رسالت اور توحید کو پہچانتے ہیں یہ ایمان لائیں گے ساری دنیا میں دین پھیل جائے گا آج بھی بے شمار لوگوں کا ایسا خیال ہوتا ہے گورے ایمان لے آتے یہودی ایمان لے آتے فلاں سائنسدان ایمان لے آتے ساری دنیا مسلمان ہو جاتی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کن یہودیوں کے لیے تم سوچتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے کیا ان کو کوئی شبہ تھا ان کے بارے میں یہ گناہ کرتے کرتے بدبختی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں اب ان سے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے اور مین لکم کیا تم امید کرتے ہو تما کرتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں لکم تمہاری وجہ سے جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس کے مخاطب کون لوگ تھے کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مدینہ میں تین مشہور قبیلے تھے اور مشرقوں کے دو قبیلے تھے ایک اوس ایک حضرت ان کے قبیلے تھے بنو و نکا اور بنو نذیر اور بنو بنو اور تین قبیلے ان کے تھے یہ حلیف تھے مشرقوں کے جب یہ شرک کرنے والے ایمان لائے اور صحابہ بنے تو ان کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یہ یہودی تو خود ہمیں یہ باتیں بتایا کرتے تھے پھر یہ کیوں نہیں مان لاتے یہ ہمیں بتاتے تھے جنت ہے جہنم ہے ہم تو کہتے مر گئے مٹی ہو گئے یہ تو بتاتے تھے توحید اللہ ایک ہے یہ تو بتاتے تھے رسالت کی باتیں یہ کیوں نہیں مان لاتے ہیں اوس اور حضرت کے لوگ جن کے حلیف تھے ان کے لیے سوچتے تھے کہ یہ ایمان لائیں اوس والے حلیف تھے کس کے بنو قردا کے اور حضرت والے حلیف تھے بنو کئی کے اور بنو نذیر کے کیا تم تما کرتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تمہاری وجہ سے وقد کان فریق منہم یہ جو گزشتہ برائیاں ہیں ان کی وہ تو ہیں ہی ہیں اور سنو ان کی برائیاں یہ ایمان لائیں گے وقد کان فریق منہم یقیناً ان میں سے ایک گروہ تھا یسمعون کلام اللہ سنتا تھا اللہ کے کلام کو ثم حرف پھر بدل ڈالتا تھا اس کو من بعد ما عقلوه اس کے بعد کہ اس کو پورے طور پر سمجھتا تھا وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے کہ ہم بدل رہے ہیں مگر جان بوجھ کر بدلتے تھے جو لوگ اپنی کتاب میں تحریف کر چکے اس کتاب کو بدل چکے ہیں ان کی لوگوں سے تم امید کرتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے پر جان بوجھ کر کے اپنی کتابوں کو بدلا اس کے بعد کہ وہ کتاب کو سمجھ چکے تھے یہاں سے ایک علمی بحث چل پڑی کہ جو تحریف کیا انہوں نے اپنی کتابوں کو بدلا وہ صرف اس کتاب کا معنی اور مراد اور مقصود اور ترجمہ بدلا یا اس کے الفاظ ہی کو بدل ڈالا حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث تو علامہ میں مشہور حدیث کتابوں میں مشہور ہے انہوں نے صرف مانوی تحریر کی تھی لفظی تحریر نہیں کی الفاظ کو نہیں بدلا مگر جمہور امت نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ بات ایک خاص آیت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں آیت کے الفاظ کو نہیں بدلا بلکہ اس کے معنی کو بدل دیا اس کے مطلب اور مفہوم کو بدل دیا کیسے آیت تھی کہ جب آخری پیمبر آئیں گے تو ان پر ایمان لانا کے مفہوم کو بدل دیا کہنے لگے نہیں اس پیمبر سے مراد ہے جو ہماری برادری کا پیغمبر آئے اور یہ تو قریشیوں میں آئے یہ تو ہمارے چچیرے بھائیوں میں بنو اسماعیل میں آئے ہیں ہمارے بیچ میں تو آئے نہیں ہیں حالانکہ جو آج تورات موجود ہے اس میں بھی حضرت علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ پروردگار نے مجھ سے کہا کہ تیرے چچیرے بھائیوں کے بیچ میں سے اس کو اٹھاؤں گا جس کے ماننے والوں کی تکبیر سے بارا کے پورے وادیاں بھر جائیں گی گونج اٹھیں گی تمہارے چچیرے بھائیوں میں سے اور ظاہر ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد کے چچیرے بھائی حضرت اسماعیل کی اولاد والے تھے اور اس کے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے وہ ایک خاص چیز تھی جس کو انہوں نے مانا بدلا ورنہ لفظوں میں بھی تحریف کی اور اگر لفظوں کی تحریف دیکھنی ہو تو اس کے لیے بائبل سے قرآن تک جو اصل میں ترجمہ ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب اظہار حق کا اظہار الحق اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ الفاظ کیسے کیسے بدلے آپ تورات اور انجیل کے نام سے جو آج کتابیں ہم کو دکھائی دکھائی جاتی ہیں اس میں وہ باتیں پڑھیں گے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اللہ کی طرف ان باتوں کو منسوخ کیا گیا استغفر اللہ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں اور کبھی وہ گرا دیتے ہیں اللہ کو اور کبھی اللہ ان کو گرا دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے الفاظ ہی کو بدل ڈالا رجم کی آیت کو بدل ڈالا رجم کی آیت جو کوئی بدکاری کرے شادی شدہ ہونے کے باوجود حکم تھا کہ اس کو پتھر مار کے مار کے مار دو انہوں نے اس کی جگہ لکھ دیا کہ نہیں ایسے آدمی کا منہ کالا کرو اور اس کو گدے پر بٹھا کر کے شہر میں گھماؤ اس کے باوجود کہ وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کو سمجھنے کے باوجود اور وہ جانتے بھی ہیں ایسے لوگ ایمان لائیں گے اور سنو ان کی برائی ویزا لَقُوا الدین آمَنُوا قَالُوا کالو جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے ویزا خلا بَعْضُهُمْ ملا باغ اور جب تنہا ہوتے ہیں ان میں سے بعض بعض کے ساتھ قالوا اتحدثونہم وہ کہتے ہیں کیا تم نے تم بتاتے ہو ان کو ایمان والوں کو بما وہ چیز فتح اللہ علیکم جو کھولی ہے اللہ نے تمہارے اوپر کسی دوسرے پر نہیں کھولی یحاجوکم بھی تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے بھی اس کے بارے میں عند ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تاثر کیا تمہیں عقل نہیں ہے یہ کون لوگ تھے یہودیوں کے دو طبقے ایک بڑے ان کے گرو گھنٹال جو ان کے مذہب کے پیشوا اور دوسرے ان کے مریدین اپنے مریدین کو کہتے تھے کہ ہاں یہ یہ باتیں ہیں ہماری کتابوں میں وہ مرید ایمان والوں سے ملتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک آخری پیمبر آنے والے ہیں اور وہ بنو اسماعیل میں سے آئیں گے اور ان کی یہ یہ صفات ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ وہ صفتیں انہی کے اوپر فٹ ہوتی ہیں اور کسی کے اوپر فٹ نہیں ہوتی جب یہ عام یہودی اپنے بڑے یہودیوں سے ملتے تھے وہ کہتے تھے بیڑا گھر تم نے مان لیا ان کے سامنے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے اب تو یہ اللہ کے سامنے پاس ہمارے خلاف جھگڑا کریں گے مقدمہ دائر کر دیں گے کیا مقدمہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے آخری پیغمبر کو کیوں نہیں مانا ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہاں آیا آخری پیغمبر کب آیا یہ لوگ کہہ دیں گے کہ خدایا انہوں نے تو خود اقرار کیا تھا کہ یہی آخری پیغمبر ہے اور اسی پیغمبر کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے پھر تو ہم کوئی جواب ہی نہیں دے سکیں گے ہم جب یہ خود اقرار کریں گے تو زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی ہم اپنی زبان سے کبھی اقرار نہیں کریں گے یہ آخری نبی ہے ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ رہنے دو ان کے سامنے مت اقرار کرو یہ گواہ بن جائیں گے کیا عجیب خیال خام تھا افلا تاخلون کیا تم عقل سے کام نہیں لے سکتے لیتے ہو اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے اور ان کے مذہبی پیشواؤں کا بھی اولا ان اللہ ما یسرون وما یعلنون اللہ فرماتا ہے کیا عجیب ذہنیت ہے کیا وہ جانتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کے سامنے کوئی چیز چھپ سکتی ہے یہ تو کام ہے بڑے یہودیوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اقرار مت کرو ان کے سامنے اور جو پس قسم کے ان پڑھ قسم کے یہودی ہیں جو ان کے ماتحت سمجھے جاتے ہیں جو ان کو چلانے دیتے ہیں نیازے دیتے ہیں ان کا کیا خیال ہے وہ من اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں لا يعلمون الكتاب وہ کتاب کو نہیں جانتے ہیں الا امانیہ مگر کچھ آرزوؤں کو جانتے ہیں آرزویں کیا ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے اس کے دو معنی منقول ہیں ایک معنی یہ امانی کہتے ہیں شیخ چلی کے پلانوں کو آج کی زبان کا درجہ ما تخیل الانسان انسان جو انسان اپنے دماغ میں خیال بنا لیتا ہے کیا خیال بنایا کمال بات ہے نبیوں کی اولاد ہیں جی ولیوں کی اولاد ہیں ایسے جہنم میں ڈال دے گا خدا جیسا جہنم میں ڈال لے گا نا خدا ہمارے بزرگ کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے چلو جنت میں اور آج کی بائبل میں بھی موجود ہے عیسائیوں نے تو کہا کہ قیامت کے دن فیصلہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کریں گے اور وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس نے کیا نیکیاں کی وہ صرف پوچھیں گے کہ عیسائی کون کون ہے چلو جنت میں اسی لیے دنیا میں تمام بدتر کام یہی قوم کر رہی ہے لیے کہ ان کے نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں رہی ان کے صرف عیسائیت کے لسٹ میں شامل ہونے کی قیمت ہے یہودیوں نے کہا نہیں جہنم کے گیٹ سے کچھ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے جو ادھر کو جائے گا وہ صرف پوچھیں گے کون ہے جو کہے گا میں یہودی ہوں وہ کہیں کہاں جا رہا ہے یہ کہے گا میں جہنم میں جا رہا ہوں چل جنت میں میں خود خدا سے بات کر رہا ہوں ہو انسان یہ شیخ چلی کے پران بنائے ہوئے تھے ہم تو بخشے بخش آئے ہم نے تو جانے جنت میں ہے اور دوسرا مانا اللہ امانیہ اکاذیب مختلف جھوٹی کہانیاں جھوٹی کہانیاں کیسے کہ دیکھیے جی ایک تھا یہودی اچانک اس کے خلاف ہو گیا قیامت کا فیصلہ اچانک پتہ چلا حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہیں سے پکڑ کر لائے اس کو جنت میں جھوٹی کہانیاں بنائی ہوئی تھیں یہ کہانیاں ہیں ان کے پاس اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں وہ اللہ یا ظلمون اور وہ نہیں ہے مگر صرف اندازے لگاتے ہیں فویر الدین یا سبون الکتاب ابھی تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنی ہاتھ اپنے ہاتھوں سے اس سے بھی معلوم ہوا کہ لفظوں میں تحریف کرتے تھے اپنی طرف سے لکھتے تھے ثم يقولون هذا من عند الله پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے ليشتروا به ثمنا قليلا تاکہ وہ خریدیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو الفاظ کو بدلیں بڑے بڑے مالداروں کو پیش کریں مالدار کو کہیں کہ دیکھو جی آپ کی بیٹی نے بدکاری کی ہے سب کے سامنے اس کو پتھروں سے مار مار کے مارنا تھا ہم نے وہاں لکھ دیا ہے کہ خالی گدے پر بٹھاؤ اور منہ کالا کرو اب لاؤ کتنے پیسے ہیں لیش کرو بھی سمن خلیلا تاکہ خریدے اس کے بدلے میں دنیا کی گھٹیا قیمت فویل اللہ مما کا تبت یہ گھٹیا قیمت تو میں پیچھے بتا چکا کہ ساری دنیا مل کر بھی ایک آیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا لیتے ہیں زیادہ لینا چاہیے گھٹیا قیمت یہ دنیا کو لیتے ہیں اور اشارہ ہے کہ اس امت میں بھی ایسے بدبخت ہو سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا معنی صرف اس لیے بدلیں گے کہ اس کے بدلے میں پیسے بٹوریں گے لوگوں سے پیسے لیں گے نہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے تاکہ ہم کو بڑوں سے پیسے مل جائیں فویل الحم مما کتب عیدیم فوائل بربادی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے کتب تیم جو لکھی ان کے ہاتھوں نے اللہ اور بربادی ہے ان کے لیے مما ان چیزوں کی وجہ سے یکسبون جو جو کماتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده اور انہوں نے کہا نہیں چھوئے گی ہم کو آج الا ایام معدوده مگر گنتی کے چند دن یہ دوسرا مطلب پہلے تو ہمارے بزرگ ہم کو بچا تھا چلو چلے ہی گئے جہنم کہنے لگے اگر چلے بھی گئے تو چند دن رہیں گے اور کتنا دن رہیں گے اس کے لیے ان کی کتابوں میں ہے کہ سات دن رہیں گے کتنا دن سات دن کہا کیوں کہا اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی انہوں نے چالیس دن کی تھی اس کے بدلے میں ہم کو ہر ایک ایک دن رکھا جائے گا جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سات دن پورے ہوئے بس جہنم سے ہماری چھٹی ہو جائے گی ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہاں گھوم پھر کر کے آ گئے اور دیکھ کر آ گئے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تو دیا کہ بلا کرے کوئی اور کرے کوئی یہ ہمارا کام نہیں ہے گنا تمہارے بڑوں نے کیے سزا تم کو ملے ایسا نہیں ہے دل کا مت کا خلق وہ ایک امت تھی جو گزر گئی ان کی نیکیوں کا ثواب ان کو ملے گا ان کی غلطیوں کی سزا ان کو ملے گی تمہیں تمہارے کاموں کا جواب دینا ہے اور ایک اور روایت ہے کہ سات دن کیوں کیسے تھے یہودیوں کی روایتوں میں ہے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال سات ہزار سال ایک ہزار سال کے بدلے میں ہم کو ایک دن جہنم میں رہنا ہے بس سات دن رہیں گے واپس چلے آ جائیں گے جیسے کہ نس شدہ ہے بس اس سال میں جانا ہے وہاں سے واپس آ جانا ہے وقار اللہ سمت کنندار انہوں نے کہا کہ آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی ہم کو اللہ ایام معدودہ مگر گنتی کے کچھ دن قل آپ فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ احدا از تم نے کیا اتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے اللہ کے پاس کوئی معاہدہ کوئی اگریمنٹ ہو چکا ہے تمہارا خدا کے ساتھ کہ سات دن سے زیادہ تم کو جہنم میں نہیں رکھے گا فلن يخلف اللہ ہوا تو ہرگز اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہاں وعدہ ہے اللہ نے کر رکھا ہے تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا مگر اللہ نے وعدہ کیا ہوا نہیں ہے ہم تقولون اللہ ما مالا سالم یا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر وہ بات جو تم جانتے نہیں بلا ہاں ہاں کیوں نہیں یہ بلا کیا ہے یہ نفی کے بعد اس بات کرتا ہے عربی میں جب بھی بلا آئے تو پہلے ہوگی نفی ایسا نہیں آپ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں بھائی کیا نہیں ہے آپ کہیں گے بلا ہاں ہاں کیوں نہیں ہے روزہ کیا رمضان کی پہلی تاریخ نہیں بلا ہاں ہاں کیوں نہیں ہے کیا ہم مسجد میں نہیں بیٹھے بلا ہاں ہاں بیٹھے یہاں کون سی نفی تھی جس کے بعد میں میں کہا گیا بلا ہاں ہاں کیوں نہیں آپ کہیں گے تحس عند اللہ یہ نہ یہ تو نفی نہیں ہے نفی تلاش کرو کہاں ہے لن النار ہم کو آگ نہیں چھوئے گی کا پلا ہاں ہاں تم کو آگ چھوئے گی اور تم کو نہیں ایک ضابطہ بتاتے ہیں اس ضابطے میں جو بھی آئے گا وہ جہنم میں جائے گا کیا ضابطہ ہے من کا سب یہ آسان جس نے کمائی کی برائیوں کی جس نے کمایا برائیوں کو سیاتن گناہ کو وہ ہاپت بھی خفی اور گھیر لیا اس کو خفی اس کی خطاؤں نے احاطے میں لے لیا اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں میں ڈوب گیا گناہوں میں انسان ڈوبتا کر رہے جب تک کفر اور شرک نہ کرے جب تک دین کا انکار نہ کرے تب تک وہ گناہوں میں ڈوبتا نہیں ہے مطلب جس نے گناہ کیے اور کرتے کرتے کفر اور شرک تک پہنچ گیا ایسے انسانوں کے لیے کوئی بھی ہو فیصلہ ہے اصحاب النار تو یہ جہنمی لوگ ہیں ہم خالدون یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس کے مقابلے میں وہ الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اولئک اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں ہم فیہا خالدون یہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے صدق اللہ مولانا العظیم